بالله من من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء جاء بالحسنة فله عشر ومن بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صد اللہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے دس گنا ثواب ہوگا اور جو شخص برائی لے کر آئے گا فلا الا مصلاح تو اس کو اس کی برائی کی سزا اتنی ہوگی جتنی اس نے برائی کی وہ ہم یظلمون اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا عمر سے پہلے سبق چل رہا تھا ان الزین فرقوا الدین وقانو شیعہ جنہوں نے اپنے دین کے اندر تفریق کی اور الگ ہو گئے اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس پر میں تفصیل کے ساتھ سیر حاصل کلام کیا ہے کہ فرقہ کون سا مضر ہے اور کون سا فرقہ وہ فرقہ نہیں ہے وہ ہم نے بنایا ہوا ہے میں نبی تو ماکان یا فالو جو قرآن و حدیث کے اندر لوگ تفریق کرتے ہیں حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سات طرح کے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کی فرشتوں کی تمام مسلمانوں کی لانت ہوتی رہتی ہے ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو قرآن میں اپنی طرف سے تفسیر بیان کرے یعنی اپنی طرف سے اس میں تعویر اور ہیلا بیان کرے کہ اس حرام کا یہ مطلب ہے یہ مطلب ہے حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص کو اجازت نہیں ہے قرآن اور حدیث میں اپنی طرف سے تفسیر بیان کرنے کی چودہ علوم ہیں جن کے اوپر انسان کامل دسترس حاصل کرے تو اس کے بعد قرآن و حدیث کی تفصیل لکھ سکتا ہے اس میں علوم اور فنون تاریخ وغیرہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں دوسری بات جو سنت کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کرے ہیلا دہانہ کرے ترک سنت ہو اور ترک سنت کو اصل سمجھے کہ سنت پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کوئی حقیقت نہیں ایسے گروہ کے اوپر بھی لانت ہے قرآن میں جو ہیلا اور تعویل کر کے مطلب معنی بیان کرے ان پر بھی لانت ہے تیسرا وہ گروہ جو تقدیر کا منکر ہے کہ مرنے کے بعد بس <clears throat> کچھ بھی نہیں ہے بس یہ دنیا ہے ہے ہے یوں یوں زندہ رہنا مر جانا بہت سارے ظاہری مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے یعنی کافروں کا تو عقیدہ ہے ہی ہے <clears throat> جو تقدیر کے منکر ہیں بہت سارے بظاہر مسلمان ہیں جو ان کا بھی یہی نظریہ عقیدہ ہے <clears throat> کہ بس یہ زندہ رہنا ہے اور مر جانا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں یہ جو موجودہ سوریہ کا جو بادشاہ ہے بشار الاسد اس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ بس یہ ہونا ہے اور یوں مر جانا ہے ویسے وہ عقیدت رابضی ہے شیعہ ہے لیکن شیعوں کے نزدیک بھی یہ کافر ہے کہ بعض بعد موت کا جو حساب و کتاب یا سزائے وغیرہ کس کا یہ ممکن ہے اور کچھ بھی نہیں اب کتنا رولا بنا ہوا ہے آپ لوگ سمجھتے ہو اس کی ایران کر رہا ہے اور جو بیچارے مسلمان ہیں ان کے لیے ہم صرف دعائیں کرتے ہیں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو دعاؤں کے ساتھ ہوتے ہیں بہت سارے کام ایسے ہیں جو دعاؤں کے ساتھ اس کے لیے عمل ضرورت ہے تو جو مسلمان مظلوم ہیں اس وقت شام میں ان کے لیے دوسرے مسلمان سے دعا کر رہے ہیں دعا سے کیا ہوتا ہے جہاد دعا سے نہیں ہوتا دعا کے دعا کے ساتھ ساتھ نبی کی سنت کے مطابق ذرا پہن کر میدان میں بھی آنا ہوتا ہے اور بشار الاسد کی افاد کے لیے ایران مدد کر رہا ہے اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم اور بم برسا رہا ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں تو یہ فرقہ ہے وہ بم فرقہ ہے جو بعض بعد الموت کے حساب و کتاب اور اس طرح کی چیز کا انکار ہے بظاہر مسلمان شمار ہوتے ہیں تو ایسے گروہ کے اوپر بھی جو تبدیل کا منکر ہے اللہ اور اللہ کے رسول فرشتوں کی تمام مسلمانوں کی لانت ہوتی ہے چوتھا گروہ وہ ہے جو مسلط ہو جائے مسلمانوں کے اوپر حکمرانی کی صورت میں اور عزت والوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے عزت والوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے اور ذلیلوں کو برسر اقتدار لے کے آئے ایسے گروہ کے اوپر بھی اللہ اور اللہ کے رسول وغیرہ وغیرہ کی نام اور یہ سب سے اچھے انداز میں اس کام کو سر انجام دینے والے اکثر مسلمان حکمران ہیں اس میں اس وقت دنیا میں سب سے اول نمبر کے اوپر حسینہ واجد ہے جو بنگلہ دیش کی بادشاہ ہے ایک عالم کو بھی اس نے نہیں چھوڑا ہوا <clears throat> سب جیل میں جیل میں جیل میں اغیار کو خوش کرنے کے لیے اور کسی حد تک ہم بھی ہیں بات یہ ہے کہ مسلط ہو گئے ایسے لوگ برسر اقتدار آ گئے کہ جو عزت والوں کو کرتے ہیں اور ذلتوں کو برسر کو برسر اقتدار لے کے کے کے آتے ہیں ایسے گروہ اوپر بھی اللہ اللہ اور رسول کی لانت ہے اور فرمایا کہ جو آل بیت کو صحیح نہیں مانتے ان پر بھی اللہ کی لانت ہے ایک ناصبی فرقہ گزرا ہے اور اب بھی چند اس کے افراد ایسے ہیں عجیب لوگ ہیں پتنی قرآن و سنت کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں ایک غیر مقلد نے کتاب لکھی ہے جن کو الحدیث ہم کہتے ہیں اور اس اللہ کے بندے نے اس میں یزید کی تعریف کر کر کے بھائی ایک سرات مستقیل اور اعتدال کے اوپر رہنا چاہیے تو آل بیت کی تحقیق کرنے والا ایک فرقہ اضافہ گزرا ہے جس کو ناصبی کہتے ہیں ان پر بھی اللہ اللہ کے رسول کی لانت ہے اور اسی طرح صحابہ کو رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہنے والے ان پر بھی اللہ کی لانت ہے اس فرقے کو کہتے ہیں رافضی یہ شیعہ جو ہے جب تک شیعہ ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ تفضیل کا قائد تھا یعنی حضرت علی کا مقام رضی اللہ عنہ کا اونچا ہے دوسرا صحابہ کا بھی مقام ہے لیکن کم ہے کوئی بات نہیں ہر کسی کا اپنا وہ ہے لیکن کسی کو برا بھلا تو نہیں کہہ رہے لیکن جب یہ شیعہ بگڑ کر رافضی بنا تو پھر یہ صحابہ پر سب و ستم کرنے لگا تو ایسے فرقے کو رافضی کہتے ہیں جو صحابہ کو برا کہتا ہے اور جو آل بیت کو برا کہتا ہے اس کو ناسبی کہتے ہیں دونوں گروہ کے اوپر بھی اللہ اور اللہ کے رسول اور فرشتوں کی لانت ہے ایسی فرمایا کہ حرمین کا جو ادب نہ کرے اور تحقیق کرے مثلا حرمین کا ادب کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کا بلد امین قرآن مجید نے کہا حدیث نے اس کو کہا اور اس کے اندر عزت احترام کے ساتھ رہنا چاہیے ادب کرنا چاہیے وہاں کی ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے تو وہاں کا ایک گناہ بھی تو پھر اس طریقے سے بڑھ جاتا ہے تو اس طریقے سے وہاں کوئی شخص جا کے گناہ کرتا ہے یعنی حملن تو وہ عقیدتاً تو حرم کو محترم سمجھتا ہے لیکن عملاً اس میں اس کا ادب ادبی والے کام کرتا ہے تو اس شخص کے اوپر بھی لانت ہے جو بالکل ہی اس کو محترم نہیں سمجھتا تو وہ بھی بہت بری بات ہے اور دیکھو اس تاریخ میں چودہ سو سال میں مسلمان بادشاہوں نے بھی بعض مسلمان بادشاہوں نے بھی حرمین کا تقدس بحال نہیں رکھا اور اس کی بے ادبی کی ہے جس میں یزید نے مدینہ طیبہ کو کیا حجات بن یوسف نے مکہ مکرمہ کو کیا وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے بات ہے جو شخص کے حرمین کی عزت و احترام نہیں کرتا عقیدتا یا عملاً تو ان کے اوپر بھی لانت ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں قرآن و حدیث کو نہیں ماننا تو اس پر لانت فرما میں کے ماکام یہ فاروں آج کے سبق کی بات یہ ہے من جا صالحہ بہت بہت خاص سبق ہے اور آپ لوگوں نے یہ بات پہلے بہت سنی ہوگی لیکن جس سے اسے اب سبق ہے نا سبق کا انداز اور ہوتا ہے تقریر کتاب کی بات اور ہوتی ہے من جا اب الحسنا ایک مشہور بات آپ نے سنی ہوئی ہے کہ ایک نیکی کا ثواب وہ دس گنا ہوتا ہے اور ایک گنا کہ اگر اس نے کر لیا تو اس گنا کے اوپر اس کو ایک گنا ہے یہ مشہور بات ہے لیکن دس گنا جو نیکی ہے نا وہ تب مفید ہے کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا حساب و کتاب کے وقت تو وہ دس گنا نیکی لے کر آئے دیکھو ایک شخص نے ابھی نیکی کی ہے اور اس کو دس گنا اس کا ثواب مل گیا لیکن جس وقت وہ فوت ہو گیا اور حساب و کتاب کا موقع اور مرحلہ نوبت آ گئی اس وقت اس کے پاس وہ نیکی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا اس نیکی کا جو اس نے دنیا میں نیکی کی اور اس کو اس کا دس گنا مل گیا نیکی کی اور دس گنا مل گیا یہ ابھی پوری کامیابی نہیں ہے نیکی کی دس گنا اس کو نیکی ملی اور وہ نیکی سنبھال کر ہمارے پاس لے کر آ گیا ہم جا جو شخص لے کر آیا نیکی کو ہمارے پاس تو ہوا شروع دس گنا ملے گا مثلا اب ایک شخص نے نیکی کی ہے اس کو دس گنا مل گیا ہو سکتا ہے ستر گنا ملا ہو ہو سکتا ہے سو گنا ملا ہو پانچ سو سات سو گنا ملا ہو مسل اللہ کا ایک شخص نے نیکی کی تو اس کو سات سو گنا ملے گا اور ممکن ہے اس کے اخلاص کا درجہ اتنا اونچا ہو کہ اللہ بلّہ کے لیے اس سے بھی زیادہ مل سکتا ہے لیکن وہ مل تو گیا لیکن اس کے بعد اس نے گنا کر لیا تو نیکی کو ختم کر دیتا ہے گنا جس طریقے سے گنا کو مٹا دیتی ہے توبہ اس طریقے سے نیکی کو مٹا دیتا ہے گنا اب نیکی تو کی اس پر اس کو سات سو گنا ملا ستر گنا ملا یا دس گنا ملا لیکن اس نیکی کو بجا لانے کے بعد اس سے گنا ہو گیا تو وہ نیکی تو ختم ہو گئی نیکی ختم ہو جاتی ہے نیکی کرنے کے ساتھ ریاکاری ہو تو نیکی ہے ہی نہیں نیکی کر لی اس کے بعد احسان بتلایا نیکی ختم ہو گئی نیکی کی جس کے ساتھ اس کو ایزا پہنچا دی یا نیکی کے ساتھ ایزا ہو گئی نیکی نہیں ہوئی نیکی پر نقصان ہوا گناہ مل جائے گا مثلا جیسے یہ عمر حج کے اوپر اس چیز کی نوبت آتی ہے کہ نیکی ہے اجر اسود کو بوسا لینا کہ حدیث میں آتا ہے آخرت میں اس کو اللہ آنکھیں ادا کرے گا اجر اسود کو اور جنہوں نے بوسہ لیا ہے ان کی نشاندہی کرے گا میدان حشر میں اور اللہ کے سامنے سفارش کرے گا کہ یار آپ اس نے مجھے بوسہ لیا تھا اس کی مغفرت کر دے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی نیکی ہے لیکن اگر اس نیکی کے ساتھ اضاف پہنچائی کسی کو مکے دکے جیسے آپ دیکھتے ہیں یا مستلفہ مقام یا جس طرح بھی جہاں کوئی نیکی ہوئی ساتھ ازا پہنچائی وہ نیکی ختم ہو گئی ایسی ہی نیکی کی اور نیکی کے بعد گنا کیا تو وہ نیکی ختم ہو جاتی ہے گناہ کرنے کی وجہ سے نیکیاں تو کرتا رہا اس پر اس کو دس گنا ملتا بھی رہا لیکن نظام کے وقت جو سامنے نیکیوں کو لے کر آیا تو اس کی نیکیاں وہ دس گنا نہیں تھی ساری ختم ہو چکی تھی تو یہاں قرآن وزیر نے یہ بتایا من جا بالحسنت فلو اشرم صالحہ جس نے نیکی دنیا میں کی اور نیکی کو سنبھال کر رکھا پھر جب ہمارے پاس آیا تو اس کے پاس وہ نیکی موجود تھی یعنی اس نے نیکی کرنے کے بعد احسان بھی نہیں جتایا ریاکاری بھی نہیں کی ہے اظہار بھی نہیں پہنچایا اس کے بعد بدملی بھی نہیں کی ہے اپنی نیکی کو محفوظ رکھا نظام کے بین پر بھی اس کے پاس وہ نیکی موجود تھی تب نیکی وہ نیکی ہے نا اگر دنیا نے وہ نیکی کی اور ساتھ گناہ کرتا رہا غیبت کرتا رہا بندزری کرتا رہا ایزا پہنچاتا رہا کچھ کرتا رہا وہ نیکی ساتھ ساتھ ضائع ہوتی رہی جب نظام میں پہنچا تو اس کے پاس وہ نیکی موجود نہیں تھی تو اس نیکی کو کیا کہتا ہے ہم یعنی جاب الحسنا جو شخص نیکی لے کر آیا ہمارے پاس لے کر آیا یہ جہاں یہ جہاں فیل لازم ہے اور باپ کے ذریعے سے یہ متعدی ہوتا ہے لے کر آیا جو ہمارے پاس نے کی فلو وشرم صالحہ اس کو دس گنا ملے گی وہ منجا میں سید فلو اجزا اللہ مسلحہ اور جو جو شخص ہمارے پاس لے کر آیا گناہ تب اس کو گناہ کی سزا ملے گی لیکن اگر گناہ کیا اور اس کے بعد صدقہ کر دیا گناہ کیا توبہ کر لی گناہ کیا اس کے بعد نیکی کر لی قرآن مجید نے بتایا نا

بس نہیں اس کی جو گناہ ہے اس کی جو بدی ہے اس کو ہم معاف کر دیں گے یعنی اگر کوئی غلطی ہوئی دنیا میں اور اس پر توبہ کر لی تو وہ تو گنا معاف ہو جائے گا آخرت میں تو وہ جب پہنچے گا تو اس کے پاس گنا نہیں ہوگا آخرت میں جب پہنچا اور اس کی گناہ کی وہ گویا کہ معافی نہیں ہوئی تھی پھر اس گنا کے اوپر اس کو سزا ہوگی وہ املاظلم اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا اسی کو قرآن مجید نے سترہ بارے میں فرمایا کہ ولا بولا اعمالکم اپنی نیکی جو کرتے ہو اس کو باطل نہ کرو خراب نہ کرو ضائع نہ کرو دوسرے مقام پہ فرمایا حافظ صلاحات وسلات الوسطی جو تم نیکی کرتے ہو نماز پڑھتے ہو وغیرہ اس کو محفوظ بھی رکھو اس کی حفاظت بھی کرو یعنی نیکی کی حفاظت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیکی کے بعد گناہ سے بچنا ہے اللہ سم اللہ الرحمن الرحیم قل انی ربی الى صراط مستقیم إبراهيم حنيفا ملت ابراہیم حنیفہ ماکانشرقین صدق اللہ العظیم فرما دیجئے کہ مجھے میرے رب نے سیدھا راستہ دکھایا ہے میں اس پر ہوں اور یہ سیدھا راستہ مستحکم دین والا ہے اور یہ سیدھا راستہ ملت ابراہیمی والا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت ہی کی عبادت کرتے تھے حنیفہ ناتاند المشرقین اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھے بات ہو رہی تھی پہلے حیات میں کہ شرک کی تردید کی پھر اس کے بعد قرآن مجید نے فرقہ قاللہ کی تردید کی کہ فرقوں میں جو بٹ جانا ہے وہ مضر ہے اور سرات مستقیم سے انسان دور ہو جاتا ہے پھر بات کی کہ نیکی کو بجا لاؤ اور نیکی کو محفوظ رکھو کہ وہ میدان حشر میں آپ کے ساتھ ہو اب نیکی کر لی اور پھر اس کے بعد احسان گرتا دیا یا ایزا دے دی یا ریاکاری کر دی یا اس کے بعد کوئی گناہ ہو گیا تو نیکی ضائع ہو جائے گی پھر وہ آخرت میں تو نہیں جیسے کہ کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور توبہ مانگ لیتا ہے توبہ قبول ہو گئی تو آخرت میں اس کے پاس گناہ نہیں ہوں گے کل کے سبق میں نیکی کے متعلق بات ہوئی فلو و صاحب آج کے سبق میں سرات مستقیم کی ترغیب دی گئی ہے سرات مستقیم ہی اصل راستہ ہے جو انبیاء علیہ السلام وسلام کا راستہ ہے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا اور اس جنازے کے بعد قبر میں تھوڑی تاخیر کی تو آپ متفقر ہو کر بیٹھ گئے اور یوں ایک لکڑی لے کر لکیر لگائی اور لکیر لگانے کے بعد پھر یوں سیدوں میں چھوٹی چھوٹے اس کے ساتھ لکیریں لگانے لگ گئے بڑی لکیر کے ساتھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں ساتھ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ میں نے کیا بنایا ہے نقشہ کہ یہ جو سیدھی لمبی لکیر ہے یہ سراط مستقیم ہے اور یہ جو سیدوں کے راستے ہیں یہ غلط راستے ہیں پھر کا اللہ کے راستے ہیں بدعات کے ہیں رسوم کے ہیں یہ راستے ہیں ان سے بچنا ہے انسان نے سیدھے راستے کے اوپر چلنا ہے میں نے کئی دفعہ یہ بات عرض کی ہے کہ سراط مستقیم اور ہدایت یہ ایسی گویا کہ نعمت ہے کہ اس کی انتہا نہیں ہے جیسے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس میں انتہا نہیں ہے ایک شخص کوئی نیک بننا چاہتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ یہاں تک جب پہنچ گیا تو نیکی کی حد اس نے حاصل کر لی ہے اور آگے ضرورت نہیں ہے نہیں یہ لامتناہی سلسلہ ہے نماز روزہ بھی صحیح ہو گیا زبان صحیح ہو گئی کان صحیح ہو گئے اب دل دماغ کی سوچ صحیح ہو گئی آگے ریاضت اور مجاہدہ اور آگے بڑھتا جا رہا ہے نیکی کا راستہ لاگو ہے ایسے ہی آپ غور کریں دن اور مستقیم سورہ فاتحہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں اور اس میں دعا ہے اس دن اور مستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا یا سیدھا راستہ دکھا دونوں معنی ہے رات طریق بھی ہے اسال المطلوب بھی ہے راستہ دکھانا اور منزل تک پہنچانا اراعت الطریق راستہ دکھانا اساد للمطلوب منزل تک پہنچانا یہ دونوں معنی ہیں اے دن اسرات المستقیم علماء نے لکھا ہے اراعت الطریق نبی کا خاصہ ہے راستہ دکھا دینا یہ نبی کی شان ہے نبی کے فرض منصبی ہے کہ لوگوں کو راستہ دکھانا ہے اور آپ نے دکھایا اساد للمطلوب منزل تک منزل مقصود تک پہنچا دینا یہ اللہ رب العزت کا مقام ہے کہ جس کو اللہ چاہے اس کے دل کو دیکھتا ہے جانتا ہے کیسی اس کی طلب ہے اس کے مطابق اس کو منزل مقصود وہ منزل مقصود کیا ہے نبی نے راستہ دکھایا قرآن حدیث کی روشنی میں سیدھا راستہ دکھا دیا اب اللہ نے کسی کو حدیت نصیب فرما دی اشار المطلوب یعنی وہ منزل تک پہنچا دیا اللہ نے وہ منزل کیا ہے وہ منزل یہ ہے کہ سراط مستقیم پر اللہ نے اس کو عمل چلا دیا یہ منزل مقصود ہے تو عمل چلا دیا منزل مقصود اب آگے اس نے حاصل کرنی ہے منزل تو ایک دن سراط المستقیم یہ وہ کون سی دعا ہے اس میں کون سا مقام بیان ہوا کون سی منزل ہے کہ جس کو ہر شخص مانگتا ہی جا رہا ہے جیسے ایک عام گناگار ہمارے جیسے شخص وہ بھی ایک اکثر مستقیم پڑھ رہا ہے اونچے درجے کا اللہ کا ولی ہے پھر ہے صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر نماز میں یہ دعا مانگ رہے ہیں تو وہ کون سا مستقیم ہے جو ابھی نبی کو بھی حاصل نہیں ہوا کہ مانگا جا رہا ہے دیکھو نا ایک چیز اگر حاصل ہے اور پھر اس کو مانگنا یہ ایک اصطلاح ہے علمی وہ تحصیل حاصل ہے یہ ابس ہے یعنی ایک شخص کو ایک چیز مل گئی اور پھر بھی وہ وہی چیز مانگ رہا ہے تو یہ تحصیل حاصل ہے ابس کام کر رہا ہے اور مانگے نا جو نہیں ہے وہ مانگے جو ہے یہ تو مانگتا ہے تو مطلوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے سیدھے راستے پہ چلا دے تو یہ سیدھا راستہ حاصل نہیں ہے کیا آپ کو سرات مستقیم نہیں موجود کے مانی جا رہی ہے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہدایت یہ وہ اللہ کی معرفت کی وہ منزل ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے کہ ایک عام شخص مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دے یعنی مجھے نمازی بنا دے گناہوں سے بچا دے اس سے اونچا شخص سرات المستقیم مانگ رہا ہے جو نیک ہے بزرگ ہے ولی ہے محدث ہے یعنی وہ اور قرب معرفت مانگ رہا ہے نبی جو مانگ رہا ہے وہ اور مقام محضور مانگ رہا ہے کہ اس ہدایت میں جو اللہ کی یہ نعمت ہدایت اس سر کی انتہا نہیں ہے اور ہر شخص مانگ رہا ہے اپنے سے اونچے مقام میں اونچا والا آگے تو یہی بات یہاں پر ہے کل ان ربی مستقیم کہ میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا اور اس پہ چلا دیا تو نبی کا کام اللہ نے نبی کو سیدھا راستہ دکھایا اور دیا اور پھر نبی نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا جو چلنے لگ گئے سیدھے راستے پہ دنیا آخرت میں کامیاب امتی دو طرح ہیں امتی ناجی اور امت ناری امت ناجی نجات پانے والی امت وہ امت ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے راستہ ملا آپ کے زمانہ حیات میں دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی قرآن حدیث کی صورت میں جو راستہ ملا اس راستے پر جو عمل کرنے لگ جائے وہ ہدایت پر آ گیا وہ منزل اس کو مل گئی اب آگے اس نے مراحل اور ترقی کے حاصل کرنے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقام قرب کے تو یہ ہے کل نلی حدانی اللہ نے نبی کو راستہ دکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دیا جو چلنے لگ گئے کامیاب ہو گئے اور جنہوں نے راستے سے انحراف کیا وہ امت ناری ہو گئی جہنمی امت ہو گئی فرمایا ربی راسرات مستقیم اے نبی فرما دیجئے کہ مجھے میرے رب نے راستہ دکھایا ہے سرات مستقیم کا اور یہ سرات مستقیم دوستو اللہ کی طرف سے جو عطا کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سرات مستقیم ہے رسول کی اوپر چلنا اپنے رسم و رواج کو اور اس کو نیکی سمجھنے لگ جانا یہ سرات مستقیم نہیں سرات مستقیم وہ ہے جو عطا ربانی ہے انبیاء علیہ وسلام کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ سرات مستقیم ہے جو قرآن و حدیث میں اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ سے ملا جو راستے کہ ہم نے اختیار کیے ہیں بھلے اس میں رسم کا درجہ ہے یا بدت کا درجہ ہے یا کوئی اور ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ اپنے خود ساختہ راستوں کو اپنا کر ان پر ہم ثواب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے ہر کس نہیں حدیث میں جناب نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص بدت کرتا ہے دین کی چیزوں میں اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرتا ہے اور دوسرا شخص اس کی مدد کر رہا ہے ماشاءاللہ کیا حال ہے اچھے ہوا تو یہ جو دوسرا اس کے ساتھ ہو ایک اچھے انداز میں پیش آ رہا ہے تو یہ بھی دین کی عمارت کو گرانے میں اس بدعتی کی مدد کر رہا ہے بدعت کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو نیکی کی سمجھ کر خود ایجاد کرے اور پھر جو لوگ نہ کریں تو ان کو وہ برا بھلا کہ یہ کیسے لوگ ہیں بے ادب ہیں فلان ہیں یہ تو نیکی کے کام کرتے ہی ہیں جبکہ وہ نیکی جو اس بندے نے شروع کر رکھی ہے وہ قرآن حدیث یا صاحب اکرام رضی اللہ قرآن سے ثابت نہیں ہے نیکی کون سی ہے وہ سرات مستقیم ہے وہ قرآن و حدیث ہے جو اوپر سے ملا ہو اپنی طرف سے اگر کوئی شخص یاد کر لے تو وہ نیکی نہیں فرمایا مجھے میرے رب نے راستہ دیا ہے سیدھا جس کے اوپر میں ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ سے سیدھا راستہ مانگتا ہے اللہ باپ اس کو راستہ دے دیتا ہے لیکن اس میں دو پہلو ہیں راستہ سیدھا مانگنا بھی ہے اور پھر مزید ساتھ تلاش بھی کرنا ہے اللہ جی نے چاہ دو پینا پھر لنا دیا نہ سب جو ہمیں راضی کرنے میں تلاش کرنے میں ہمیں چاہنے میں کوشش کرتا ہے پھر لنا دیا نہ ہم سب لنا سبھی کی جمع لائے پھر ہم اس کی اس انداز میں مدد کرتے ہیں کہ اس کو مختلف ہدایت کے راستے دکھا دیتے ہیں کہ ان سب راستے کے اوپر آؤ جس راستے پر آتے ہو تو ہماری رضا نصیب ہو جائے گی فرمایا دین القیمہ یہ دین مستحکم دین ہے مستحکم دین کے دو معنی ہیں مستحکم دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین آیا ہے یہ مستحکم ہے مضبوط ہے اپنے دلائل کے اعتبار سے اور کوئی دنیا کی طاقت اس دین کو ختم نہیں کر سکتی نہ مناظر مباحثے کے اعتبار سے یہ اس دین سے جیت سکتی ہے اور نہ غیر اعتبار سے اگر ختم کرنا چاہے علماء کو یا مدارس کو یا بہت سارے لوگ گزرے قرآن مجید کو شہید کرنے میں جلانے میں فلاں فلاں لیکن یہ دین مستحکم ہے یہ مضبوط ہے یہ قائم رہے گا قرآن نے اعلان کیا ہوا اللہ مد ذکر کہ ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں اور حفاظت ہے اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو میں اپنے ذمہ خود لی اس دین کی حفاظت ہاں اس کام کے لیے جس کو بھی اللہ تعالیٰ منتخب کر لے دین کی حفاظت کے لیے تو دین مستحکم مضبوط دین ہے جو آپ پر ہوتا قیامت تک رہے گا اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا نہ اس میں نقطہ برابر بھی کوئی کمی کر سکتا ہے اور اگر کوئی پیشی بھی کرے گا تو دوسری طرف سے ایک مستحکم اور نیک علماء کی جماعت ہوگی جو اس کا تعاقب کرے گی کہ یہ بدت ہے اور یہ ایجاد کی جا رہی ہے اپنی طرف طرف سے چیز اس کی نہ جاؤ دین قیم کا کا ایک مطلب یہ ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس دین کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے تو پابندی کے ساتھ عمل کرے تب اس کے پاس دینداری مستحکم آئے گی ایک آدھ دفعہ دین کے مسئلے کے اوپر کوئی سامنے آ گئی کوئی نیکی بزرگی وہ اختیار کر لی ہے لیکن پابند نہیں ہے تو اس کے پاس دین مضبوطی کے ساتھ اس کے پاس نہیں ٹھہرے گا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کے لیے مثال دی نا کہ ہر روز پڑے گا تو یاد رہے گا اور پھر اونٹ کی ساتھ مثال دی کہ اس کو باندھ کے رکھے گا تو رہے گا نہیں تو چلا جائے گا دین داری مستحکم تب آئے گی کہ جب دین کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کرے اور جو دین کے ساتھ حکم سامنے آئے ملت ابراہیم حنیفہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں یہود و نصارہ نے بھی اپنے دعویٰ کیا کہ ملت ابراہیمی ہے قرآن مجید نے بتایا کان کان کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولیکن مسلم ان لوگوں کے دعوے کہ ہم ملت ابراہیمی پر غلط ہیں وہ مشرق ہیں ملت ابراہیمی کے صحیح معنی میں دعوے دار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرق نہیں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صدی و نسخی و مہیا اول المسلمین صدق اللہ العظیم فرما دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے لا شریک الگ جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے نہ ذات میں نہ صفات میں وہ بزادی کا عمر تو اور اسی وجہ سے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے تو انا اول المسلمین کہ میں ماننے والوں میں سے پہلا ماننے والا بنوں بات کل کے سبق میں ہو رہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا کہ آپ بتائیں کہ میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے اور یہ مستحکم دین ہے اور ملت ابراہیمی ہے ہمارا دین ملت ابراہیمی ہے جو تمام ادھیان سے ہٹ کٹ کر اللہ ہی کی عبادت کرنے والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وہ مشرق نہیں تھے کل کے سبق میں ایک بات رہ گئی تھی کہ ہماری شریعت کو اس آخری شریعت کو ملت ابراہیمی کیوں کہتے ہیں جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور آپ کے اوپر نئی کتاب نازل ہوئی ہے نئی شریعت ہے پہلی شریعتیں ساری منسوخ کر دی گئی ہیں تو جب کہ اتنی زی قدر ایمان اور نئی شریعت ہے آپ کی نئی کتاب آپ پر نازل ہوئی تو پھر ہم یوں کیوں اپنے آپ کو منسوخ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی ہیں جبکہ یہ تو نئی شریعت ہے یہ ایک سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ملت ابراہیمی کی طرف ہماری نسبت اس وقت کے فرقہ زالہ کے جواب کے لحاظ سے ہے یہود بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی والے ہیں عیسائی بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی والے ہیں مشرقین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی والے ہیں اور مناسب حج وغیرہ وہ وہ کام کرتے ہیں قرآن مجید نے ان کی تربیت کی ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصول ہیں یا شریعت ہے اس کے مطابق تم نہیں ہو ملت ابراہیمی کے جو اصول و ضوابط ہیں یعنی توحید کی بات ہے اسلام کے اوپر عمل کرنے کی بات ہے تو وہ تم کے تمہارے اندر نہیں ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں میں ہے تو اس وجہ سے آخری شریعت کو ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے یہ نہیں کہ آخری شریعت پیروکار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت کے لوگ سارے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوخ کرتے تھے تو ان کا رد یہ ہے کہ تم نہیں ہو ملت ابراہیمی والے ملت ابراہیمی کے کہلانے کے مستحق اور اخبار وہ آخری شریعت والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے ہیں کیونکہ تمام انبیاء علیہ مسلاط وسلام کے اصول اور قواعد جواب توحید کے اعتبار سے وہ ایک رہے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نحن معاشر الانبیاء اپنا اللہ ودین ہم تم سب علیہ مسرات والسلام کی جماعت ہم سب اللہ بھائی ہیں ہمارا دین ایک ہے دین کہتے ہیں عقیدے کو توحید کو رسالت کو آخرت کے اوپر ایمان کو تو ہم تمام علیہ مسرات والسلام ایک جماعت ہیں اللہ کی بھائی ہیں اور ہمارا اصول دین ایک ہیں ہاں فروغ مسائل میں اختلاف بعض کے اوپر نمازیں زیادہ فرض تھیں بعض کے اوپر روزے زیادہ فرض تھے بعض کے وضو کے مسائل اور تھے بعض کے لیے قربانی اور مال غنیمت کے مسائل اور تھے بعض کے قبلے کا نظام دوسرا یہ پوری مسائل کے اعتبار سے شریعتوں میں اختلاف رہا ہے اصول دین یعنی توحید باری بحالات جس کو عقیدہ کہتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں تو ملت ابراہیمی کہلانا وہ اس لحاظ سے ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے شریعت تھی توحید ہے وغیرہ اس کے اوپر ہم زیادہ عمل کر رہے ہیں تو ہم ملت ابراہیمی چلانے کے حقدار ہیں پھر ابراہیم علیہ السلام جد انبیاء ہیں آپ کی نسل نصب سے ہزاروں انبیاء علیہ آئے دوسرا جواب دے رہا ہوں کہ حد کے مسائل سے متعلق بہت ساری باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام یا ان کے خاندان کی یاد سے متعلق ہیں تو اس لیے بھی ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے کہ ہم ملت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام میں دو خوبیاں کامل درجے کی تھیں ایک خوبی اتباع کی کہ اللہ رب العزت کی بات کو ماننا اور دوسری خوبی کہ ہر طرح کی قربانی کے لیے ہر وقت تیار ہو جانا انبیاء علیہ السلام بہت گزرے ہر نبی نے اپنے اپنے لحاظ سے بہت دین کے واسطے قربانیاں دی ہیں لیکن ان کی قربانیاں ممتاز ہیں اپنی جان کے اعتبار سے بھی اولاد کی بیوی کے اعتبار سے بھی والدین کو چھوڑنے کے اعتبار سے تو یہ ہر طرح کی قربانیاں تقریباً آخری شریعت کے اندر بھی یہ پائی جاتی ہیں تو اس لیے ملت ابراہیم آج کے سبق میں فرمایا کل ان نسلاتی و نسخی و محیا و مماتی اللہ رب العالمی لا شریک لہو و بزال کو المسلمین اے نبی آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ میری نماز اور میری قربانی میری زندگی اور موت اللہ ہی کے لیے ہے ایک صحابی مشہور ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں وہ اپنے سبق میں درس میں اپنے ساتھیوں کو یہ بتایا کرتے تھے کہ ہر روز کا معمول ہو آپ لوگوں کا اس ایپ کریمہ کے پڑھنے کے بارے میں نسلاتی و نسخی و محیا و مماتی اللہ رب العالمین لا شریک لہو و بزال کو مر توانا مسلم اس ایپ کو بار بار پڑھا کرو یہ فرماتے تھے کہ اس ایپ کے پڑھنے سے عقیدے کی درستگی نصیب ہوتی ہے کہ اس میں سب کچھ ہے جو عبادت کے نام سے چیز ہے یا زندہ رہنا ہے وہ اللہ کے واسطے ہے عبادت کے نام کی چیز ہے وہ بھی اللہ کے واسطے ہے اور مرنا ہے تو بھی اللہ کے واسطے ہے اس میں نماز کی بات کو ذکر کیا کل ان نسلا کی وہ نسخی میرا نماز میری نماز اور قربانی بعد نے نسخ کا مانا عبادت کا بھی لیا ہے لیکن عبادت اور قربانی سب ایک ہی چیز ہے اگر قربانی لی جائے تو قربانی میں ساری ساری زندگی جو اسلام کے مطابق گزارنے کی انسان کوشش کرتا ہے تو وہ ساری قربانی ہی قربانی ہے کہیں نفس کا مقابلہ ہوتا ہے کہیں رسم و رواج کا مقابلہ ہوتا ہے کہیں شیطان کا مقابلہ ہوتا ہے کہیں پھر کا مقابلہ ہے تو وہ ساری قربانی کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے تو بلا شبہ میری نماز اور میری قربانی اور میری موت اور زندگی یہ سب مرنا اور زندہ ہونا اللہ ہی کے لیے ہے یہاں پر علماء نے لکھا ہے یہ چار چیزوں کا ذکر ہوا ہے ایک نماز کا اور ایک قربانی کا اور ایک زندگی اور ایک موت کا یہ چار چیزیں ہیں دو کا تعلق ظہری عبادت کے ساتھ ہے انسان سے متعلق ہے دو کا تعلق انسان کے بس میں ہے اور دو کا تعلق انسان کے بس میں نہیں ہے نماز پڑھنا پابندی سے پڑھنا باجماعت پڑھنا خوشو و خزو سے پڑھنا نوافل تحجت اشراق کا یہ سب انسان کے اختیار میں ہے قربانی دینا یہ بھی انسان کے اختیار میں ہے تو دو کام اس میں ذکر ہوئے جو انسان کے اختیار میں ہیں جو عبادت سے متعلق ہیں وہ محیا و مماتی یہ دو کام ہیں زندہ رہنا اور مرنا ان دو کاموں کا تعلق خالص اللہ کے مشیت کے ساتھ ہے انسانی بس کا اس کے اندر کوئی تعلق نہیں کہ وہ زیادہ زندہ رہنا چاہتا ہے اچھا زندہ رہنا چاہتا ہے کہاں مرنا چاہتا ہے کب مرنا چاہتا ہے یہ انسان کے بس میں نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ تعلق ہے جن امور کا تعلق ہمیشہ آپ یاد رکھیں یہ بات جن امور کا تعلق انسانی اختیار میں نہیں ہوتا ان امور کو امور تکوینی کہتے ہیں اور جن امور کا تعلق انسانی اختیار میں ہوتا ہے عقیدے کے اعتبار سے عبادات کے اعتبار سے معاملات کے اعتبار سے جیسے یہاں پر نماز اور قربانی کو ذکر کیا ہے یعنی جن معاملات کا عبادت کا وغیرہ تعلق انسانی بس میں ہے ان کو کہتے ہیں امور تشریعی یعنی شریعت والے وہ احکام جن کے اوپر انسان کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے جن امور کا تعلق انسانی بس میں ہے ان کو امور تشریعی کہتے ہیں اور جن امور کا تعلق انسانی بس میں نہیں ہے ان کو امور تدوینی کہتے ہیں عزت کا ہونا ذلت کا ہونا صحت کا ہونا اور مرنا کب ہے کتنا زندہ رہنا ہے کہاں مرنا ہے یہ سارے وہ عبارت سے متعلق اور دیگر تمام بہت ساری چیزیں ہیں جو انسانی بس میں نہیں ہیں تو وہ امور تدوینی ہیں ایک مومن کا کیا مقام ہونا چاہیے عقیدے کے اعتبار سے کہ خواہ ہاں، اس کے بس والے امور ہوں وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے اور جن میں اس کا بس نہیں ہے اس میں بھی یہ اللہ پر راضی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے بالقسمت الجبار شینا کہ جن میں ہمارا بس ہے ان کاموں میں بھی نیت کا ادراک کرے اخلاص کے ساتھ وہ بھی کام اللہ ہی کے لیے ہے جیسے نماز اور قربانی کا تعلق ہوا یہاں پر اور جن کا ہمارے ساتھ متعلق نہیں ہے ہم بے بس ہیں تو اس کا تعلق بھی اللہ ہی کے لیے جو اللہ کی طرف سے میرے لیے فیصلہ ہے میں اس کے اوپر راز ہوں کتنی زندگی ہے کب موت ہے کہاں ہے اسی کو فرمایا کہ پہلی دو چیزوں میں تعلق ہے توحید فل عبادت کا کل ان سلاح و نسخی پہلی دو چیزوں میں تعلق ہے توحید فل عبادت کا یعنی عبادت نام کی جو بھی چیز ہوگی وہ اللہ صلی کے لیے ہے اور دوسری وہ چیز جن کا امور تقریبی میں نے بتایا کہ انسانی بس اس میں نہیں ہے اس کا تعلق ہے توحید سے تصر یعنی جتنے انتظامی معاملات ہیں اور اللہ پاک کے قبضے میں ہیں ہمارا عقیدہ ہے تو وہ سارے تبدیلی انتظامات اور تصرف والے معاملات وہ اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اولاد دینے کے اعتبار سے ہو صحت دینے کے اعتبار سے ہو عزت دینے کے اعتبار سے ہو کسی شر سے بچانے کے اعتبار سے ہو یہ امور تصرف والے ہیں اس میں کوئی پیر فقیر کوئی نبی کوئی غوث کو تو کوئی دان اللہ کی اس امور میں شریک نہیں ہے تو توحید فی عبادت کل نسلاتی ہو نسکی کہ جتنی عبادت نام کی چیز ہے خواہ وہ جانی عبادت ہو مالی عبادت ہو قولی عبادت ہو یا صدقے کے اعتبار سے عبادت ہو وہ سب اللہ ہی کے لیے ہے اور جو انتظامی کائنات میں امور سامنے آ رہے ہیں وہ سب اللہ رب العزت کے دائرہ اختیار میں ہیں اور اللہ نے اپنے اپنی مشیت کے لحاظ سے بعض کام فرشتوں کے حوالے کیے ہیں تو اس میں دو چیزوں کا تعلق ہوا قلع نسلاتی و نسخی میں عبادت کا تعلق ہے مہیا یا مماتی میں گویا کہ تصرف والے امور کا تعلق ہے رحماتی اللہ رب العالمین اللہ ہم ٹائم دیں گے یہ سارے سنتے پڑیں گے انشاءاللہ شاء سے کوئی منارف نہیں ہے مہیا یا رحماتی ہماری نماز اور قربانی موت اور زندگی یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے لا شریک لہو اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے وہ بزا کا عمر تو اور اسی کے اوپر ہمیں حکم دیا گیا ہے البتہ کوئی شخص کسی نیکی کا ثواب کسی بزرگ کو یا اسلاف کو والدین کو اس پہنچانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی قربانی اللہ کے لیے کرے اور دعا کرے کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے دو رکعت نماز نفل ادا کرے اللہ ہی کے لیے آخر میں دعا کرے کہ یا اللہ پاک ان کو قبول فرما اور ان کا ثواب فلاں کو پہنچا یہی تلاوت کی بات ہے یہی اس میں ایک بات اور کرنی ہے کل ان نسلاتی و نسخی و محیا یا یہاں بتایا کہ میری نماز اور میری قربانی میری زندگی اور میری موت یہ اللہ ہی کے لیے ہے یہاں پر افرادی نیکی کا ذکر ہوا ہے میری نماز میری قربانی افرادی شخص جب درست ہو جائیں گے الگ الگ تو پھر اجتماعی درستگی آتی ہے پہلے اجتماعی درستگی نہیں آتی پہلے افرادی درستگی ہوتی ہے اس کی برکت سے اجتماعی درستگی ہوتی ہے یہی نبی اللہ صلی علیہ وسلم کا طریقہ مکی زندگی میں تھا ایک ایک شخص کے اوپر آپ نے محنت کی ہے یہی بات ایک شخص کی نماز درست ہو جائے نا پھر اس اس کے بعد کی اجتماعی زندگی بھی درست ہو جاتی ہے جو لوگ بھی اس وقت لسانی فساد میں یا کسی فساد میں یا فلانے فلانے سنی فساد میں یا اس طریقے سے ملوث ہیں وہ حقیقی بات یہ ہے کہ افرادی زندگی سے محروم ہیں ان کی افرادی زندگی بھی قرآن سنت کے مطابق نہیں ہے ایک شخص اگر صحیح معنی میں نمازی ہو عبادت گزار ہو تو اس کی اجتماعی زندگی بھی اچھی ہے دیکھیں نا آپ سارے نماز پڑھنے یہ افرادی زندگی ہے لیکن افرادی زندگی کے ساتھ سارے بیٹھے ہیں کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں اجتماعی زندگی اور محبت آ گئی الفت آ گئی یہی بات جمعے کا اجتماع دیکھیں یہی تبلیغی جماعت کا اجتماع دیکھیں یہی مکہ مکرمہ حرمین کا اجتماع دیکھیں کہ جب افرادی زندگی انسان کی صحیح ہو گئی خطہ خصوصاً نماز بعض عرب مسجدوں کے اندر یہ ہے لکھی ہوئی ہے ان میں صلاح تنہا امر پخشا تو نماز گناہوں سے روک دیتی ہے جب نماز اس درجے میں ہو جائے تو وہ نماز جو وہ انسان کو گناہوں سے روک دیتی ہے جب نماز اس درجے کی نہ ہو تو پھر اس طرح کے انسان گناہ بھی کرتے رہتا ہے تو یہاں پر افرادی زندگی کے درست ہونے کی طرف دعوت دی اس کی برکت سے انسان کی پھر اجتماعی زندگی بھی صحیح ہو جاتی ہے اور عقید توحید کے ساتھ ذکر کیا اللہ نصیب كل ولا ولا تكسب نفس عليها تزر وازرة وزر ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم صدق اللہ فرما دیجئے اے نبی کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہ رب ہے تمام چیزوں کا ولا تكسب كل نفس اللہ علیہ کوئی نفس بھی جو گناہ کرتا ہے وہ اس کے اوپر ہی ہوگی اس کی سزا تذر واضر تم وزر اخرا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھائے گا سم تم مر جم پھر تم سب اپنے رب کی طرف بیٹھ کر جاؤ گے و کم بنا کم تم فی تک پھر اللہ بتا دے گا تم کو تمہارے ان امور کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے بات ہو رہی تھی جمعرات کے دن کہ نماز روزہ عبادت کے لحاظ سے اور انسان کی زندگی کے تمام امور میں سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی جو کرتے ہیں ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے اور ہم اس پر مان اس کو مانتے ہیں لا شریک الح یہاں پر بات ختم ہوئی تھی لا شریک الح و بزال کا عمر تو وان اکبر المسلم اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں اور ہمیں یہی حکم ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لائیں لا شریک لہو میں توحید فی الوحیت کا ذکر ہے کل اغیر اللہ ابغی ربا وہ رب کل شعی میں توحید پھر ربوبیت کا ذکر ہے میں کئی دفعہ سبقوں میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ ایمان اصل چیز ہے توحید رسالت اور آخرت کے اوپر ایمان لانا توحید کیا ہے توحید فل وحدانیت پانچ چیزیں ہیں توحید کی مین مرکزی توحید فی الوحدانیت یعنی اللہ ایک ہے اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں جیسے بعض عیسائیوں نے اللہ کہ عیسیٰ اور مریم مل کر اور اللہ مل کر دین مل کر انہوں نے اللہ کی وحدانیت میں شرک کیا ہے توحید فی الوحدانیت یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں المجمع لجمی صفات ہی نمبر دو توحید فی الوحیت جس کا کل ذکر ہوا لا شریک المر تو یعنی عبادت کے لئے صرف اللہ ہی کی ذات ہے اور کسی کے کے لیے عبادت جائز نہیں ہے عبادت نام کی کوئی چیز بھی ہو ذکر اخبار ہو تلاوت ہو طواف ہو کچھ بھی ہو یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے <clears throat> اس کو کہتے ہیں توحید فل الوحیت الہ وہ اللہ ہی ہے اسی کی عبادت کی جائے توحید فی الوحدانیت اللہ ایک ہے توحید الوحیت اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی نمبر تین توحید پھر ربوبیت جس کا آج ذکر ہے کل اغیر اللہ ربا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دے رہے ہیں لالچ دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے راستے پر آ جائیں اور دیگر مسلمانوں کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہ آپ ہمارے ساتھ مدد کر رہے ہیں کوئی مشکل اگر تمہارے اوپر پیش آئے گی والمحمل خطایا ہم تمہارے بوجھوں کو اٹھا لیں گے اس پر یہ نازل ہوئی کہ یہ کیسے اٹھائیں گے یہ ہمارے رب ہیں رب اللہ وحدہ اللہ شریف ساتھ ہے قل اغیر اللہ اغیر ہوں وہ رب کل شیء یہ توحید پھر ربوبیت ہے اللہ ہی پالنے والا ہے وہی رب ہے وہی زندگی دیتا ہے دنیا میں وجود بخشتا ہے وہی پرورش کرنے والا ہے تمام امور میں تین باتیں چوتھی بات ہے توحید پھر تصرف یعنی جتنے انتظامی کام ہو رہے ہیں بارش ہو رہی ہوائیں آ رہی ہیں موت و حیات ہو رہا ہے فلان ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ بڑے بڑے کام جو ہو رہے ہیں یہ تصرفات اللہ رب العزت کر رہے ہیں تو اس پر انسان کا ایمان ہو تو یہ جتنا انتظام ہے یہ سب اللہ رب العزت ہی کرنے والے ہیں یہی بات ہے کہ سب سے پہلے آپ معاملہ کوئی کام بنیادی کام کرنے کے لیے چل رہے ہیں سنت یہ ہے کہ آپ استحارہ کریں دو نقل پڑھیں صلاح الحاجت پڑھیں اللہ سے مانگیں یہ دنیاوی کام بھی تیارت میں جو کرنے جا رہا ہوں اس میں خیر اور بہتری ہے تو کرا دیں نہیں تو پھر رد کرا دیں یہی سنت ہے اب کام آپ کا کوئی ہو گیا لیکن یہ سب کچھ آپ کر کے گئے تھے نفل بھی پڑھے دعا بھی کی استخارہ بھی کیا اور کام ہو گیا لیکن کام میں تھوڑی سی پریشانی بھی آئی اب کیا عقیدہ ہے پہلے حکم یہ ہے کہ آپ سنت طریقے سے چلیں نفل پڑھیں دعا مانگ کر جائیں جو ہوگا اب جب کام ہو گیا اب حدیث میں آتا ہے اب نظریہ یہ ہو الخیر فی ما وقع جو ہو گیا بس اسی میں ہی خیر ہے جو اللہ کی طرف سے ہے بس وہی خیر اپنی طرف سے تو ہم نے یہ کام کیا چوتھی بات بتا رہا ہوں توحید پھر تصرف جتنے تھا مشرقین مکہ بعض دوسرے آج بھی بہت سارا نظام ہے کہ فلاں ستارے یوں آ جائیں تو بارش پرستی ہے فلاں یوں آ جائے تو اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے اس وقت بھی لوگوں کے یہ نظریے تھے فلاں بدھ کے نام کے اوپر اگر ہم دیکھ لگائیں گے تو پھر بارش آئے گی اب بھی اس طرح گاؤں دیہات دیہاتوں میں شہر کون سے محفوظ ہیں شرک سے کہ فلاں مزار پہ یوں آپ دیکھ دیں گے چڑھاوا چڑھائیں گے تو بارشیں آئیں گی وغیرہ اس طرح کی یہ غلط ہے یہ شرک ہے اور شرک کے لیے ہے یہ تو بات بتا رہا ہوں توحید فل الوحدانیت اللہ ایک ہے توحید فل الوحیت اللہ ہی کی عبادت ہے توحید فل ربوبیت اللہ ہی پالنے والا ہے اور آخری بات توحید فر تصرف تمام انتظام جتنے ہو رہے ہیں اللہ رب العزت کرنے والے ہیں اور پانچویں چیز جو ہے کہ توحید فل صفات اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات وہ صفات ذاتیہ ہیں ان صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے مثلا حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کا نام عبد الرحمان ہے تو اس کو اگر کوئی شخص رحمان کہہ کر پکارتا ہے تو یہ ناجائز ہے کیونکہ رحمان وہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ذاتی ہے مثلا کسی کا نام عبد الرزاق ہے اس کو رزاق کہہ کر پکارنا یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ رزاق صفت اللہ رب العزت کی صفت ذاتی ہے اسی طریقے سے مالک صفت کہ عبد المالک کسی کا نام ہے عبد المالک کہنا چاہیے مالک کہنے سے یہ توحید گویا کہ صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ذاتیہ کہ ان میں کوئی شریک نہیں ہے ہاں رحیم صفت ہے رعوف صفت ہے یہ اللہ کی صفت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے تو کسی کو رحیم کہہ کر پکار لیا کوئی حرج کی بات نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت صفت ذاتی نہیں ہے تو آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ کی توحید پھر کا ذکر ہے اللہ ہی پالنے والا ہے کل ازی ربا ہے شعی اے کو آپ فرما دیجیے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں جب کہ وہی رب ہے سب کا ولا ہر نفس جو کچھ کرتا ہے گناہ اسی کے اوپر ہوگی اس کی سزا جو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ادارے میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں ہمارے مسلب کو قبول کریں ہمارے ساتھ مل جل کر رہے ہیں تو ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے ہم آپ کے بوجھ کو اٹھا لیں گے آپ ہماری جماعت میں شریک ہو جائیں قرآن کہتے ہیں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا ہر کوئی بھاگے گا قرآن نے تو یہ اعلان کیا کہ رشتہ دار بھاگیں گے بھی بچے بھاگیں گے والدین اولاد سے بھاگیں گے اولاد والدین سے بھاگیں گے کون کس کا بوجھ اٹھائے گا ہر کوئی کسی کا بوجھ کا اپنا بوجھ اٹھائے گا ہاں اگر کسی نے جو زیادتی کی ہے کسی کے اوپر ہم یا ملون اوزارا ہوں کہ اگر کسی کو غلط راستہ دکھایا وہ غلط راستے پہ چل پڑا تو اس کو تو اس گناہ کی سزا ہوگی لیکن اس غلط راستہ بتانے والے کو اس بندے کے گناہ کرنے کا عذاب بھی اس کے اوپر ہوگا بدل بوگ اس کے اوپر ہوگا ایک اپنے گناہ کا میں یشفا شپاطن حسنت یک الہو نصیب منہا وہ نہ یشفا شپاطن سید ہیں یک کفل منہا قرآن کی عید ہے کہ اگر کسی نے کسی کو اچھا راستہ بتایا اور وہ اچھے راستے پر عمل کرنے لگ گیا اس کو ثواب تو ہوگا ہی ہوگا لیکن اس اچھا راستہ بتانے والے کو ہمیشہ ثواب ہوتا رہے گا قرآن حدیث پڑھانا صدقہ جاریہ ہے کسی کو اچھی بات بتانا امر بل یہ صدقہ جاریہ ہے نہیں کسی کو برائی سے روکنا یہ صدقہ جاریہ ہے نورانی پیدا کرانا صدقہ جاریہ ہے قرآن کی عید سمجھنا سمجھانا پڑھانا صدقہ جاریہ ہے ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کو پڑھا دینا سمجھانا صدقہ جاریہ ہے یہ کیسے صدقہ جاریہ ہے کیا مطلب ہے صدقہ جاریہ کا اب آپ نے ایک مسئلہ سنا مجھ سے اور اس کو یاد کیا کسی اور ساتھی کو بتایا اس نے کسی اور کو بتایا یہ جتنوں کو بتاتے جا رہے ہیں ہیں وہ لوگ عمل کریں گے کوئی نہیں بھی کریں گے لیکن اس بتانے والے کو ثواب ہوتا رہے گا یہ صدقہ جاریہ ہے یہی بات ہمارے اوپر اسلاف اساتذہ کی ہے اوپر لوگوں کی ہے تو کہاں کی ہے محدثین کی ہے کہ یہ سب ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے یارت ہم کو بھی رقم فرما اسلام کے خدمت داروں میں اسلام کی خدمت ہی ہر دور دور میں بہت کم ایسے گزرے ہیں کہ اسلام کے ساتھ حکومت وقت کی حوصلہ افزائی رہی ہو ایسے ایسے دور کم گزرے ہیں ایسے دور بہت گزرے ہیں کہ اسلام کے ساتھ علماء محدثین کے ساتھ وہ اس وقت کی حکومتوں کی حوصلہ شکنی رہی ہے اور یہ ہمیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات کریں کہ ان کو شہروں میں رہنا اس وقت کے حکمرانوں نے تنگ کر دیا تھا ادھر سے جلا وطن کیا ادھر سے جلا وطن کیا اور حتیٰ کہ تنگ ہو کر پھر اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ یار یہ دھرتی مجھے ایسے لگتی ہے کہ میرے لیے تنگ ہو گئی مجھے اپنے پاس بنا لے اگر اس میں بہتری آپ سمجھتے ہیں تو ایک علاقے کے اندر ان کی وفات ہو گئی اور پھر سارے لوگ ادھر جنازے کے لیے آئے تو سواریاں نہیں ملتی تھیں اس جگہ کا نام جہاں آج امام بخاری رحم اللہ تعالی کی قبر ہے روزہ ہے وہ اس کا نام ہی ہے اس وقت گدوں اور گھوڑوں کے کے کے کے یا یا ان اونٹوں بیلوں ذریعے سے بیل گاڑیاں ہوتی تھی نا سواریوں کے لیے تو اس جگہ کا نام جہاں نظار ہے اس کا نام ہے یعنی سواری نہ ملنا خر گدے کو کہتے ہیں وہ بھی نہیں اتنا رش ہو گیا کہ شہروں میں بادشاہوں نے رہنے نہیں دیا اور ہاں، حوصلہ شکنی کرتے رہے تو بات یہ ہے دوستو اسلام کسی طرح پھیلا ہے آپ نے ایک اچھی بات سنی سیکھی دوسروں کو پہنچائی اس نے دوسروں کو پہنچائی یہ اس کا جاری ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کو سنیں گے سمجھے عمل کریں گے اصل بتانے والوں کو بھی وہ سواب ملتا رہے گا اخرا آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہاں غلط راستہ بتایا وہ بوجھ ہوگا گناہ کیے ہیں اس کا بوجھ اپنے اوپر ہوگا بہرحال یہ تو دنیا میں سمجھانے کے لیے ترغیب اور ترغیب کا سلسلہ شروع سے جاری رہا ہے کہ لوگ سمجھنے والے جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں بات کو مان لیتے ہیں سمجھ جاتے ہیں ذاتیاں نہیں کرتے ظلم نہیں کرتے غلط راستہ کسی کو نہیں بتاتے حدیث میں آتا ہے اگر آپ کو حدیث شریف صحیح یاد نہیں ہے اور پھر اس کے باوجود دوسرے کو بتا دی ہے اور وہ ماننے لگ گیا یوں کرنے لگ گیا تو یہ شخص جو حدیث بتانے والا ہے جس کو پتا تھا مجھے حدیث صحیح یاد نہیں ہے فل یا دکھ اس غلط حدیث بتانے والے کو چاہیے کہ اپنے لیے جہنم

و انہو <clears throat> لغفور رحیم صدق اللہ علیہ وہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو زمین میں جانشین بنایا بعضکم فوق بعض <clears throat> اور تم میں سے باز کو دوسرے باز کے اوپر درجات کے اعتبار سے فضیلت دی ہے لیبلوکم فی ما آتاکم فیما تاکہ تمہیں آزمائے ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں بلا شبہ آپ کا رب سری العقاب جلدی حساب لینے والا ہے سخت عذاب کے ساتھ وہ ان نحو غفور الرحیم اور بلا شبہ وہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے یہ سورہ انعام ختم ہو رہی ہے سب سے پہلی صورت قرآن مجید میں سورہ فاتحہ ہے جس میں تقریباً قرآن مجید کے جامع معنی جو اصول ہیں اس کے اندر بیان کیے ہیں اس کے بعد سورہ بقرہ ہے جس میں وہ غائب کا خاص واقعہ ہے اسی وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ ہے جو قتل ہو گیا تھا یہود سے پھر گائے ان کو اس طرح کی تلاش کرو اور ذبح کرو قاتل کا پتہ چل جائے گا سورہ بقرہ کے اندر اکثر یہودیوں کے شرارتوں کا ان کی سازشوں کا ذکر ہوا ہے تقریباً چالیس کے لگ بھگ ان کی شرارتوں کا ذکر ہوا ہے اس کا گویا کہ تردید کی قرآن مجید نے اور یہ سمجھایا ہے کہ اس طرح کی شرارتوں سے آپ لوگ بچو کہ وہ ہیلے بہانے قرآن مجید کے اس وقت کی شریعت کے لحاظ سے مسائل میں وہ کرتے تھے پھر اس کے بعد سورہ عال عمران ذکر سورہ سوریہ عمران عال عمران یہ حضرت عیسی علیہ السلام کے اس خاندان کی طرف نسبت ہے اور اس میں اکثر عیسائیوں کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں اکثر یہودیوں کا ذکر ہے اور سورہ عمران جو اس کے بعد تیسرے پارے میں شروع ہوتی ہے اس کے اندر اکثر عیسائیوں کا ذکر ہے عیسائیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کرنے کا پروگرام کیا تھا مباحثہ کرنے کا اور وہ ادھر خردوم کے علاقے سے اس نیت کے ساتھ مسجد نبی مدینہ طیبہ میں آ بھی گئے تھے لیکن مناظرہ نہیں ہوا ان کو اپنے علماء نے سمجھایا ہے کہ اس ہستی کے ساتھ مناظرہ مباحثہ نہیں کرنا آپ لوگ باطل ہو اور جل جاؤ گے کل لو نہ وبنا کم ونسا نا ونسا کم وان حسنا وان حسکم کو سو منب ہے اللہ تعلقات کی تیسرے میں سے سکے تو سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء ہے جو چوتھے پارہ سے شروع ہوتی ہے پانچواں پارہ تقریباً اس کے اندر آ جاتا ہے سارا اس میں اکثر عورتوں کے مسائل کا ذکر ہے اور ساتھ مشرقین کے بعد رسوم کی بھی تردید ہے پھر اس کے بعد سورہ معاہدہ آ جاتی ہے سورہ معاہدہ چھٹے پارہ سے شروع ہوتی ہے چھٹا پورا ہو کر ساتویں کا پہلا گاؤ بھی اس میں شامل ہے سورہ معاہدہ میں اکثر رسوم مشرقین کا ذکر ہے جیسے وہ جانوروں کو یوں چھوڑ دیتے فلاں کر دیتے کچھ اس طرح کی سورہ انعام جو آج ختم ہو رہی ہے سورہ انعام کے اندر توحید کا تفصیلی ذکر ہے اور رسالت کا ذکر ہے شرک کی تردید تفصیل کے ساتھ ہے کہ یہ چیز بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے جو آپ کے سامنے سورہ انعام آج ختم ہو رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے کہ جو شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو زہری جسمی یا روحانی میں سورہ انعام کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس بیماری سے شفا نصیب فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ سورہ انعام تمام صورتوں میں توحید و رسالت کے مضامین کے اعتبار سے سب سے عجیب و غریب اور عظیم صورت ہے سورہ انعام شروع میں جب ایک زمانہ تھا اسلامی دور کا تو مکمل قرآن مجید کی تفسیر اگر کہیں نہ بھی پڑھائی جاتی مکتبوں میں تو سورہ انعام ضرور پڑھاتے تھے کہ تاکہ بچوں کا عقیدۂ توحید رسالت اور شرف کی مذمت اور اس کی تردید اور رسوم اور بدعات سے اجتناب بچوں کو سمجھ میں آ جائے اب تو یہ ہو رہا ہے کہ جو نصاب میں داخل ہیں چیزیں ان کو بھی خارج کیا جا رہا ہے پھر بھی مسلمان ہیں قرآن مجید مسلمان کے لیے ایمان اور اصلاح اور زندگی گزارنے کا ایک قانون ہے ضابطۂ حیات اللہ تعالی نے دیا ہے فرمائے وہ الزی سورہ نام کے بعد سورہ آراف ہے آراف ذکر آئے گا جو جنت اور دوزب کے درمیان کے ایک حالت کا نام ہے جس میں لوگوں کے اعمال مساوی ہوں گے ان کو آراف میں رکھا جائے گا آراف میں اقوام عالم کو خطاب ہے صرف مشرقین مکہ یا مخصوص کوئی قوم قرآن کی مخاطب نہیں سورہ بقرہ میں یہود مخاطب ہیں آل عمران میں عیسائی مخاطب ہیں نصاب میں عورتیں ہیں فلاں معاہدہ میں مشرقین مکہ کی تردید اس صورت میں توہین رسالت کی بات سورہ عراب کے اندر اقوام عالم کو خطاب ہدایت کی ہر لحاظ سے اس میں مسائل بیان ہوئی ہیں آج کے آخری کریمہ میں فرمایا جل جا خلا اللہ وہ ہے جس نے تم کو زمین میں جانشین بنایا یہ جانشینی دونوں طرح کی ہے جانشینی خلافت عام خلافت بھی ہے خاص خلافت خاص خلافت بادشاہوں کو اعتبار سے ہے اور وہ بھی ایسی خلافت خلیفہ کہتے ہیں ایک چلا گیا اس کے بعد دوسرا آیا ایک چلا گیا اس کے بعد دوسرا آیا تو خلیفے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں جس کا جانشین بنا ہوں جس جگہ پہ میں آیا ہوں آج وہ نہیں ہے تو ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ جہاں میں ہوں میں بھی نہیں ہوں گا اور اس کے بعد کوئی اور آئے گا لہذا اس سے اچھے کام کرنے چاہیے قرآن مجید نے بتایا رقب و خلیفہ آپ کے رب نے فرشتوں کے سامنے بات کی کہ میں زمین میں اپنا جانشین بھیج رہا ہوں مراد اس وقت آدم علیہ السلات وسلام ہے تو یہ بادشاہ بھی خلیفہ ہوتے ہیں جانشین ہوتے ہیں کہ بادشاہ کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے حدیث میں آتا ہے میدان حشر میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا تو سات طرح کے لوگ ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں سے الامام العادل نیک حکمران عدل انصاف کرنے والا بادشاہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا خلیفہ اللہ اور اگر اس کے برعکس کہ اس میں انصاف نہیں ہوا ظلم و ستم ہوا ظلم و ستم ایک بہت بڑا گناہ ہے لیکن اس سے بڑا گناہ کہ اسلامی حکومت کا سربراہ اسلامی اقدار کی حوصلہ شکری کرنے والا ہو تو یہ اس سے بڑا گویا کہ دیکھو کل پرسوں میں نے حدیث سنائی کہ ایک شخص غلط کرتا ہے اسلام میں نئی چیز ایجاد کرتا ہے اور دوسرا اس کو کہتا ہے اچھا بھائی کیا حال چال ہے خرید ہے بڑے اچھے صاحب ہو یہ شخص بھی اسلام کی بنیادوں کو گرانے میں مدد کر رہا ہے جو اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے اور جو خود اسلامی بنیادوں کو اسلامی تشخص کو اسلامی اقدار کو نقصان پہنچانے کی فکر کرتا ہے اور پھر اسلامی بادشاہ بھی ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی بات یہ <clears throat> قرب قیامت بالکل قریب ہے کہ یہ ساری نشانیاں اور علامت آ گئیں کہ نہ اہل قسم کے دس میں آتا ہے نا نہ اہل قسم کے حکمران تمہارے بن جائیں گے پھر قیامت کا انتظار کرو زلزلوں کا انتظار کرو طوفانوں کا انتظار کرو حضرت ابھی موسل صلاحات وسلام تو ہم چیک کریں اور ابھی مسل اسرات وسلام اللہ تعالیٰ نے ان کو کلیم کا مقام حاصل کیا تھا جب چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے تھے فرشتے کے واسطے کی ضرورت نہیں تھی ان کو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ آپ ناراض کب ہوتے ہیں کہ ہم آپ کی علامت کیا ہے کہ جب آپ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس وقت آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تین علامتیں ہیں جب دنیا میں ظاہر ہو جائیں تو اس وقت میں ناراض ہوتا ہوں پہلی علامت یہ ہے کہ قسم قسم کے کے بدکار لوگ تمہارے حکمران بن جائیں گے اور نمبر دو کہ بارشیں بے ہوں گی اور نمبر تین کہ پیسہ وکیلوں کے پاس ہوگا وہ بالکل نکلنا بڑا مشکل ہوگا یہ تین علامتیں اب یہی تقریباً حالت ہے یہ تین علامتیں اگر سامنے آ جائے دنیا میں تو اس وقت میری ناراضگی کی صورتیں ہیں بارشیں بے وقت وکیلوں کے پاس پیسہ ناحال اور بدکار قسم کے لوگ تمہارے حکمران ہوں گے تو میرا رضا کہ اللہ رب اللہ جب آپ راضی ہوں گے تو اس وقت کون سی آپ کی علاقے ہوں گی دنیا میں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسا اس وقت اس کے برعکس موافق اور نیک سالے دیانت دار حکمران ہوں گے اور یہ اللہ نے جانتداری اور عدل و انصاف کا یہ نظام دنیا کو دکھایا ہے کہ اس حد تک عدل و انصاف تھا اس حد تک خلفاء راشدین اور صحابہ کے دور میں اس حد تک عدل و انصاف تھا کہ لے چل رہی ہے چراغ چل رہا ہے اور حکومتی دستاویز پر دستخط کیے جا رہے ہیں بار ساتھی ملنے آئے ہیں تو رات ہے وہ اس کو بجھا دیا اس چراغ کو بجھا دیا اور ساتھیوں سے ملے تو ان میں کہا تھا تندورا ہو گیا کا اندھیرا ٹھیک ہے اس لیے کہ وہ چراغ حکومت کے تیل سے جل رہا تھا اب میں آپ سے جو ملاقات کر رہا ہوں یہ حکم کی ملاقات نہیں ہے ہماری آدمی دوستانہ ملاقات ہے اس حد تک دنیا نے تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جب نیک حکمران ہوں گے عادل ہوں گے خوف خدا رکھنے والے ہوں گے سب زندہ دار ہوں گے رات کو اٹھ کر اللہ اللہ کرنے والے جب حکمران ہوں گے اور بادشاہ موافق ہوں گے پھر جب بادشاہ موافق ہوگی تو پھر تو زمین خزانے اگلتی ہے نا اور جب بادشاہ موافق نہ ہو جیسے آپ صورت حال ہے تو جو نعمت حاصل ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے جل جاتی ہے سڑ جاتی ہے اور سخیوں کے پاس پیسہ ہوگا تین لوگ ہیں نا تین گروہ ہیں کہ جن کے ساتھ اسلام کی شان و شوقت کا تعلق ہے ایک علماء جو سیدھی رہبری کریں حق بات کہیں صحیح رہنمائی کریں ان کے سامنے نہ کوئی خوف ہو اور نہ کوئی لالچ ہو قرآن حدیث کے مطابق وہ خالص صلی اللہ کی رضا کے لیے رہنمائی کریں اس گروہ اسلام کو شان و شوقت ملتی ہے اور نمبر دو سخی لوگ جو اسلام کو پیسوں کی ضرورت ہو تو وہ ڈھیر لگا دیں جیسے مسجد نبی میں ڈھیر لگے اور تیسرا مجاہدین اسلام مجاہدین اسلام کی جماعت صاحب سروت کی جماعت علماء کی جماعت ان تین گروہوں کے ساتھ اللہ نے اسلام کی شان شوقت کو رکھا ہے اور وہ تین گروہ اس وقت تقریباً تقریباً یا ختم ہے یا کچھ ہے تو وہ کمزور کمزور ہے وہ ہے جس نے تم کو جانشین بنایا یہ تو میں نے ابھی جو باتیں کی ہیں دو تین میں یہ جانشینی خاص ہے جو بادشاہوں کو ادا کی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نعمت ہے کہ اس نعمت کو جب ادا کیا گیا تو اس کے مطابق پھر حق ادا کیا ہے تو بہت بڑا انعام ہے اور اگر بے انصافی ہو گئی سیم سر خود اپنے لیے جمع کیا تو یہ سیم سر پھر یہ سیم سر آخرت میں نہیں رہتا عجیب بات ہے یہ سن سن اور چاند ہی آخرت کے اعتبار سے سانپ اور بچھو کے ہار بنتے ہیں جو بہت مشکل ہے ان کا مقابلہ کرنا پھر دوسری خلافت وہ لدی جالکم خلاف تم میں سے ہر ایک اپنے ناصرت کا جانشین ہے یہ تو ایک زمانہ تھا ہمارے دادا تھے وہ کے لوگ تھے وہ نہیں آج ہم میں ایک زمانہ آئے گا ہم نہیں ہوں گے اور ہوں گے وہ اللہ بھی جادت تم خلا اللہ لیکن اچھا جانشین وہ محمود ہے وہ محبوب ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو مطلوب ہے اور جو جانشین ناخلت ہو برا جانشین ہو برا جانشین کیا ہے قرآن مجید نے سورہ مریم میں بیان کیا خلطل وقت من بعدهم الصلاة فسوف يلقون ایک زمانہ آیا بڑے اچھے لوگ تھے وہ دنیا سے گزر گئے اس کے بعد ان کے نااہم بد کردار قسم کے خلیفے جانشین آ گئے ان کا سب سے پہلا برا کام یہ ہوا نااہل قسم کے خلیفوں کا کہ نماز کو ضائع کرنے والے بنے شہوات کے پیر بار بنے غیر وہ آخرت میں ہم سے نہیں ملاقات کریں گے وہ آخرت میں جہنم کی اس بادی سے ان کی ملاقات ہوگی غیا سے کہ جس بادی گیا سے دوسری جہنم بھی پناہ مانگتی ہے وہ اتنی بری ہے اور نماز کا زیادہ کیا ہے دوستوں مسلمان ہیں نماز پڑھتے ہی نہیں اور اگر پڑھتے ہیں تو وقت پہ کیا نہیں کرتے جب آیا جب پہ لیا تب تک کی مصروفیت ہے مسجد میں جاتے ہیں دس میں میں کرتے ہیں بڑی بات جوتے چوری ہو جاتے ہیں عجیب غریب انتظام ہے مسجدوں کا پڑھانا یہ اپنے خواہش کی پیروی کو مسجد کے اوپر ڈال دیا یہ ایسی ہے کہ کیا ہے ہم آخر میں شام کو زور سے لے کر تک ساری نماز تسلی سے خوشو و خوشی سے ادا کرتے ہیں یہ نماز کو ضائع کرنا ہے خیر اس کی پیروی ہے نماز اپنے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے قیمتی اور اچھا عمل کون سا ہے آپ نے وقت نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا نماز عورت کے لوگ پڑھتے نہیں ہیں پڑھتے ہیں تو وقت کا خیال نہیں ہے وقت کا خیال ہے تو نماز کا جماعت کا اہتمام نہیں ہے یہ سب دوستوں نماز کے سائیں کرنے کے زمرے میں آتا ہے تو فرمایا اور ابا بازوں کو کباز ان شاء اللہ بات پھر پیر کو کل ان شاء اللہ کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ خلافت دو طرح کی ہے ایک خلافت خاص ہے جو بادشاہی ہے ایک بادشاہ جاتا ہے دوسرا آتا ہے یہ بادشاہ بھی امانت ہوتی ہے دوسری خلافت ہے جیسے ہم ایک زمانہ تھا لوگ آباد تھے پھر اب وہ نہیں ہیں ہم آباد ہیں ایک زمانہ آئے گا اور لوگ آباد ہوں گے تو اچھا خلیفہ بن کے رہنا چاہیے اور اچھا خلیفہ کیا ہے جس کو قرآن مجید نے تعارف کرایا ہے <clears throat> کہ وہ نماز کے پابند ہوں گے عقیدے کے درست ہوں گے وعدے کے سچے ہوں گے اور برا خلیفہ کیا ہے نماز کو ضائع کریں گے اور خواہش کی پیروی کریں گے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے ایسے لوگ نماز کو بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور نماز کی پابندی ہی سارے نظام کی درستگی کی ضامن ہے جس بندے کی نماز صحیح ہو گئی نا اس کی ساری زندگی صحیح ہو گئی سارے اعمال صحیح ہو گئے اور پرسوں کے سبق میں یہ بات گزری تھی کہ یہ نماز انسان کی انفرادی عبادت ہے نا لیکن اس کے درست ہونے سے انسان کی اجتماعی زندگی صحیح ہو جاتی ہے کبھی بھی کسی نمازی شخص سے انسان کو ڈر نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بہت بڑا دھوکا کر لے گا یا یوں کر لے گا یوں نہیں امید خیر کی ہوگی کبھی کوئی غلطی ہو بھی سکتی ہے لیکن نمازی شخص جو کامل نمازی ہو جس کی نماز بالکل صحیح ہو چکی ہو اس میں تو خیر ہی خیر غالب ہے یہ درمیانہ نمازی جو ہے اس سے بھی شر کے خطرہ نہیں ہوتا کہ انشاءاللہ شاء اللہ بہتری ہوتی ہے تو نماز عقیدے کے سامنے ہے نماز انسان کی انفرادی زندگی کی ضامن ہے اجتماعی زندگی کی ضامن ہے تمام گناہوں سے بچانے کے لحاظ سے یہ ضامن ہے نماز میں پوری کوشش ہو کہ نماز با جماعت تقبیر اولا کے ساتھ ادا کی جائے دیکھو نماز پڑھنی تو ہے جب بھی پڑھنی ہے اتنا وقت اس کے اوپر خرچ ہونا ہے پہلے تاخیر سے پڑھنی ہے پہلے مدد میں پڑھنی ہے تو زیادہ ثواب والی نماز زیادہ فضیرت والی نماز زیادہ ایمان کی قوت والی نماز وہ پہلے وقت کی نماز باجمات تقبیرولہ نے کتنی فضیلت ہے چالیس دن کے ساتھ چالیس دن نماز تقبیر اولا کی ادا کی کر نفاق سے زمانت اور نفاق سے جو بری ہو گیا تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا نفاق منافقت سے بری وہ جنتی شخص ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے پاس آیا اس نے سلام پیش کیا میری قبر کی زیارت کی میری مسجد میں نماز پڑھی سفارش کروں گا اور وہ نفاق سے بری ہو گیا نفاق سے بری ہو گیا بندہ صاف ستھرا ہو گیا اس کے لیے کاغذی پوزیشن اتنی صاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کے لحاظ سے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی ایسا قدم اس کے عمال نامے میں نہیں ہے کہ اس کی سفارش نہیں کی جائے گی منافقت سے بری ہو گیا تو نماز باجماعت تقبیر اولا جو بات کرنا چاہتا ہوں تقبیر اولا دل اتفاق اجماع قول جو متفق ہے ہے قول تقبیر اولا کا امام کی کرا شروع کرنے سے پہلے پہلے امام کے ساتھ شریک ہو جائے اور بھی قول ہیں تکبیر اللہ کے بعض سے کہ رقو میں بھی شامل ہو گیا تقبیر اللہ میں گئی لیکن جو بل کے کون ہے تقبیر اللہ میں کا وہ ہے امام کی کراعت شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ جب شریک ہو گئے تقبیر اللہ شروع اور تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے پھر اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل یاد ہو جاتی ہے ایسا اللہ تعالیٰ غیبی شکل بناتے ہیں کہ نماز باجماعت ماں تک بھی نصیب ہو جاتی تو یہ پال کے سبق میں بات تھی فرمایا ہو اللہ جی خلائف حکم خلا اللہ نے تمہیں جانشین بنایا پہلوں کا اچھے جانشین بنو اور جب اچھے جانشین بنو گے سابقہ لوگوں کو آپ کی اچھائی سے فائدہ پہنچے گا دعائیں ہوں گی وغیرہ اور برے جانشین تو بہت سخت قید ہے سبق جب کل یہاں جب رہا تھا چھوٹا تھا وہ بڑا تھا بعض حکم تو کباس اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانشین بنایا زمین میں رہنے بسنے کا موقع عطا کیا سب نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں اور یہ صرف نہیں دی ہیں مسلسل ہر گھڑی اللہ کی طرف سے اس انسان کے لیے نعمتوں کی بارشیں جاری ہیں یہ سارا نظام کائنات انسان کا خادم ہے یہ اس کی طرف سے نعمتیں ہیں عطا خواہ یہ کچھ کرے یا نہ کرے خود یک اللہ رب العزت کی عطا ہے رزق کے اعتبار صحت اعتبار زمین و نظام بارش ہو رہا ہے یہ سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یک طرفہ نعمتیں ہیں کوئی وفادار بنے کوئی غدار بنے ورفا آباد اپن تم کو قباس اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی عورت آدم علیہ السلات وسلام کو حدیث میں آتا ہے جب ان کی اولاد دکھائی گئی حالم ارواح میں تو کچھ روحیں بڑی پرو تازہ یا چمک دمک والی یا اچھی حالت کی اور کچھ کمزور غریب یا اس طرح کی حالت تھی کوئی گورے کوئی صحت مند کوئی کالے کوئی بدسورت کوئی خوبصورت اس طرح کی آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ رب العالمین یہ میری اولاد میں اس طرح فرق کیوں ہے یہ برابر برابر ہوتے تو اچھا تھا یہ کوئی کیسے ہے کوئی کیسے ہے کوئی کون سی زبان والا ہے کون سا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم میں نے یہ فرق کیا ہے اس لیے کہ یہ میرے شکر گزار بن کے رہیں گے نعمتوں کو تقسیم کیا ہے کسی کو کس شعبے میں فضیلت دی اس شعبے میں نہیں دی اس کو لیکن دوسرے لحاظ سے بندے کو فضیلت دی تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے نعمتوں میں فرق محسوس ہوگا پھر میری نعمت پر شکر بجا لائیں گے سارے ایک زبان والے ایک قد والے ایک رنگ والے ایک زبان ایک رنگ ایک ایک فلاں سارے ایک طرح ہو جاتے انہیں بالکل میری قدرت کی تقریب کے سمجھ میں نہ آتی تقسیم یہ شکر کیسے بجا لاتے ورفا عادتوں کو باس یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کا نظام ہے آپ اپنے اوپر نعمتوں کا خصوصیات لکھتے ہیں نا مراقبہ کریں جائزہ لیں غور کریں کہ میرے رب نے میرے اوپر کیا کیا احسانات کیے ہیں اور میں اپنے رب کا کتنا وفادار ہوں عقیدے کے اعتبار سے عبادت کے اعتبار سے بات ماننے رسول کے اعتبار سے میں کتنا ہوں اللہ کا بندہ عابد کتنا ہوں اور اللہ کے کتنے احسانات ہیں پھر اللہ جب مراقبہ کرے گا نعمت کا ادراک ہوگا احساس ہوگا یاد آئیں گی پھر شکر گزار لانے کی بھی توفیق ہوتی ہے اس لیے ذرا اللہ آباد رکھو ہوگا باس کسی کو اللہ نے رزق کے اعتبار سے فراوانی دی دوسرے کو دوسرے لحاظ سے اللہ نے ان کو کی کسی کو اچھا ملک ادا کیا کسی کو دوسرے اعتبار سے تصویر دی ہے آپ پوری دنیا کا سفر کریں بے شک اس وقت پاکستان کم تم والا شفا حفرا کم تم والا شفا حفرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب ہو نا اپنی اس بھٹکی ہوئی امت کو بتائیں کہ میں جب آیا دنیا میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے تو تم جہنم کے کنارے پہ اوپر تھے میں تمہارے دامن کو پکڑ کر پکڑ کر جہنم سے دور کر رہا تھا تم اتنے گمراہ ہو چکے تھے پاکستان اس وقت بالکل کم کو بنا سکا ہلاکت کے کنارے پر ہے لیکن اس کے باوجود بھی پورے عالم میں نظر ڈالے تو کچھ ممتاز نعمتیں اللہ پاک نے اس سرزمین کو ادا کی یعنی اللہ کا نظام ہے پوری دنیا میں ہر شخص کے ساتھ بھی ہر ملک کے ساتھ بھی ورف آپ آ باز کو مجید میں دوسرے مقام پہ دعوتی کیا آپ غور کرو آپ کے ساتھ رہنے والے کچھ غریب ہوں گے آپ کو اللہ نے کیسے فراوانی رزق سے نوازا ہے اس نعمت پر شکر بجا لاؤ تمہارے بھی علاقے میں ماحول میں رشتہ داروں میں کچھ افاہج ہوں گے کچھ لولے ہوں گے کچھ لنگڑے ہوں گے کچھ نابینے ہوں گے کچھ کن کن مسائل مسائل میں مبتلا ہوں گے کوئی بیماریوں میں ہوں گے کس طرح اور تمہیں اللہ نے صحت دی ہے رزت دی ہے آنکھیں دی ہیں آزاد دی ہیں یہ سب اللہ کی نعمت ہے تو جب بندہ اپنے ماحول میں فکر کرتا ہے تو کسی میں وہ دنیاوی نعمت جب کم معلوم ہو تو حکم کیا ہے کہ اس کا خیال بھی کرنا ہے اور اپنی اس نعمت پر شکر بجا لانا ہے کیونکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا کسی کو اوپان بنایا کسی کو صحت مند بنا لیا صحیح آزاد والا بنایا اب جو غریب ہے کمزور ہے یا ڈولا لنگڑا ہے ہم اس کو حقیر سمجھیں یہ ہر کس شریعت اجازت نہیں دیتی اس کو حقیر سمجھنا گناہ کبیرہ ہے اور خطرہ یہ ہے اللہ کے صفت غذب سے خطرہ یہ ہے کہ کہیں نظام برعکس نہ ہو جائے اس کے قبضے میں ہے سب کچھ صحت بھی وغیرہ اسی وقت وہ بیمار کر دے دوں گا اللہ کا یہ اس ماحول میں غور و فکر کرنے سے جب ساتھیوں میں کوئی نعمت کمی محسوس ہو اپنے اندر وہ نعمت جب کامل ہو تو اللہ کا شکر بجا لے ابھی اسی سفر میں عمرے میں مسجد نبی کے دار خانے کے جب میں نیچے گیا تو ایک شخص تھا برا صحت مان تقریباً اس کی عمر پچاس پچپن سال کے لگ بھگ تھی مجھے لگتا تھا کہ یہ انڈیا کا آدمی ہے اس کے تین بیٹے ایک بیٹے کی عمر تقریباً تیس سال ہوگی ایک کی پچیس سال ہوگی ایک کی بیس سال ہوگی تینوں صحیح سچی داری سمجھتے ہیں نا سچی داری ہاں اللہ صاحب کو توفیق دے جب توبہ کر کے داڑھی رکھ لو گے نا وہ بھی سچی ہو جاتی ہے عطائے میرا زم کم اللہ زم ایک دن تو آنا ہی پڑے گا اس راستے میں پھر تو کامیابی ہے ان تینوں نوجوان لڑکوں نے بیس والے پچیس سال والے تیس سال میں صحیح داڑیاں ہیں یار وہ تینوں ہیں تینوں مال تینوں ہیں میں دو تین دفعہ اپنے اندر یہ ہمت پیدا کی میں ان سے تعارف رکھ لوں لیکن میں نے کوشش کر لیکن وہ اپنی اس حالت کے اوپر اللہ کے اس فیصلے پر وہ اتنے راضی نظر آئے اپنی وہ مدینے جو جو وہ ہر وقت اپنی وہ گردن ہاں، ہلاتے رہتے ہیں وہ باقاعدہ والے صاحب ان کو لے کے جاتا ہے ایک کو پہلے بات روم میں وہ صحیح طریقے سے بٹھاتا ہے پھر ڈیوٹی سمجھاتا ہے پیر بتاتا ہے پھر باہر آتا ہے پھر دوسرے کو اب کتنی بڑی نعمت کی کمی ہے اور اللہ نے آپ سب کو یہ نعمت بتا دی ہے اس نعمت پر شکر واجب ہے اور اللہ تو بادشاہ ہے نا ادھر کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اثر سے ارشاد جاری فرمایا کہ جس کو میں یہ اس نعمت سے محروم کر دوں حدیث میں آتا ہے کریمین سے دونوں آنکھوں سے جس کو میں محروم کر دوں اور اس نے صبر کیا ہو میں اس کے بدلے میں اس کو جنت الفردا ہو سکا لیکن وہ کہیں کہ اس کی نیند ایمان کی نیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ محنت کر لیکن بیمار آدمی معذور آدمی اور اس طرح کا اس کے لیے اپنی ہدایات دی کہ وہ صابر رہے شاکر رہے اللہ سے مانگتا رہے شکا نہ ہو تاکہ یہ محنت بھی کہیں ضائع نہ ہو جس پر اتنا بڑا انعام شہزادی اللہ تعالیٰ کا واقعہ نہ کہ میں ایک مسجد میں بیان کے لیے گیا آواز و نصیحت ہوئی وغیرہ باہر نکلا میرا دودا کوئی دے کر ہے دیکھو زمانے کی بات ہے نا اس اس وقت دیکھ لو زمانے سے چوری کرنے کا نظام مسجدوں سے اب بھی اسی طرح کے اسی ضروریت کی نسل کے لوگ چلے آ رہے ہیں جو چوری ہو گیا میں بہت پریشان ہوا ہے جو ایسی چیز ہے کہ اس کے بعد کوئی حال ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرے مسافر ہے یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اور کوئی چیز دو تین ہو نہ ہو جوتے دو تین جوڑے گھر میں ہونے چاہیے کہ اچانک ایک ہو جائے تو اس وقت گنجائش نہ ہو خریدیں گی تو اس کے نیمل بدل تو موجود ہے کہتے ہیں باہر حال مجھے دھچکا لگا شیخ سادی رحم اللہ تعالیٰ کو دھچکا لگا میں باہر آیا تو اس مسجد کی سیڑھیوں کی ایک سائڈ میں ایک ایسا شخص سائل بیٹھا تھا جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے تو میں پھر فوراً واپس گیا میرا روز اٹھا میں مسجد میں جا کے اللہ سے اللہ کے سامنے دو شکرانے آئے تو یار آپ کوئی بات نہیں میرا جوتا چوری ہو گیا ہے میرے پاؤں تو ہیں ایسی مخلوق بھی آپ کی ہے کہ جس کے پاؤں بھی نہیں ہیں تو بات یہ ہے دوستو تھوڑا سا آباد اپن کو باس اللہ تعالیٰ نے باس کو باس پر فضیلت دی ہے یہ دنیاوی اعتبار سے بات ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے اس تقسیم میں دور کر کے تقسیم کو خراب کرنے کی کوئی کوشش کرا نہیں کر سکتا اللہ ایک کو ذہین بنایا حسین بنایا صحت مند بنایا عمدہ خاندان کا بنایا اب اس چیز سے کوئی اس کو ہٹانا چاہے تو یہ کوشش آبس ہے نہیں مٹا سکتا یہ دنیاوی تقسیم ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو نعمت انسان کے پاس ہے جو نہیں ہے اس کو مانگے اس کے خزانے میں کیا کمی ہے اور دوسری بات جو دینی اعتبار سے بات ہے دینی اعتبار سے اس میں اختیار دیا ہے پہلے سے یہ نہیں تھا اگر اپنا اختیار دیا ہے کہ جو ہمارا پسندیدہ بننا چاہتا ہے وہ ہماری ہدایت نبی کے اطاعت کے مطابق زندگی گزارے وہ وبا ہو جائے گا وہ ہمارا مقرر بن جائے گا کہ جب وہ نیٹ بن گئے اعتبار سے اللہ کی تقسیم کھلا راستہ ہے اس میں فسٹ بالکل خیرات نیکیوں میں اضافہ کرو آگے بڑھو سب حاصل کرو جتنے نیک بنو گے اللہ کے مقرر بنو گے اور یہ تقسیم دنیا بھی یہ اللہ کی عطا کرتا ہے فرمایا ورثہ لو ح فیما آتا تم اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے ان نعمتوں کے بارے میں فیما وہ نعمتیں تم کو اللہ نے دی اولاد کی نعمت رزق کی نعمت سکون کی رہائش کی نعمت صحت کی نعمت ایمان کی نعمت ہمارے سامنے کی نعمت علماء تصوف نے لکھا ہے دوستو کہ اللہ کی ہر نعمت پر شکر بجا لانا واجب ہے اور الحمدللہ یہ جو الحمدللہ میں نے کہا یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوا اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہے جو الحمدللہ ادا ہوا لہذا اس الحمد پر بھی شکر بجا لانا واجب ہے تو صرف اس نعمت پر بھی پوری زندگی شکر بجا لاتا رہے تو نہیں لگا لا سکتا تو سانس کی رزق کی دانوں کی آنکھوں کی صحت کی اور نعمتیں دو یہی بات ہے کہ لنفدت کا ربی قرآن نے کہا نا تم اللہ کی نعمتوں کو احسانات کو اس کی چیزوں کو شمار کرنے پہ آؤ لکھنے والی چیزیں بھی ختم سمندر سی بنے وہ بھی ختم ساری کائنات تپتی بنے وہ بھی ختم میں مختلف مطلب اللہ کے احسانات پھر بھی باقی رہیں گے وہ نہیں لکھ سکتے ہو نہیں شمار کر سکتے ہو لیکن انسان کی جتنی نعمت جتنی صحت جتنی صلاحیت ہے جتنی توفیق ہے اتنا اللہ کا شکر بدا لائے پھر میں ایک لو تم آتا تم اللہ پاک تمہیں آزمائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں کہ وفادار بن کے رہے ہو شاکر بن کے رہے ہو یہ نعمتوں کو غلط استعمال کر کے باغی بن گئے ہو ان نربوں کا سری لیتا یہ صورت ختم ہو رہی ہے آخری ایت میں ایک خاص پیغام قرآن مجید نے دیا ان نرد کا سریر لے کا آپ کا رب عذاب لینے میں بڑا سخت ہے رہتا نہیں ہے سخت ہے کن کے لیے سخت ہے جو جنہوں نے زندگی نالکی میں گزاری اللہ کی بغاوت میں گزاری نبی کی سنتوں کے خلاف میں گزاری عذاب میں سخت ہے وہ انہوں لگا پور اور جو کچھ بہتر ہے کچھ نالیت ہے جو سارا نالیت ہے سریر لے کا جو کچھ بہتر ہے جیسے ہم تو کچھ غلطیاں بھی ہیں کچھ نیکیاں بھی ہیں تو اس کی شان لگا وہ معاف کرنے والا غلطیوں کو معافی معافی کرا لو رحیم اور جو پوری ہے اللہ کا وفادار اللہ کے حبیب کا صحیح امتی ہے تو ان پر وہ رحیم مہربان ہے باقی اللہ علیہ کل کے سبق میں آخر میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کو ختم فرمایا ہے اور اپنی تین صفتوں کو آخر میں ذکر کیا ہے ان میں سے ایک صفت غضب ہے اور ایک صفت مغفرت ہے اور ایک صفت رحمت ہے فرماً مربع کا شریعل پاب بلا شبہ آپ کا رب جلدی سزا دینے والا ہے اس کے لیے عذاب دینا یا سزا دینا کوئی مشکل نہیں ہے یہ مقصد ہے جلدی کا یعنی دینا چاہے جلدی تو اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے لیکن اصول اللہ پاک کا سنت یہ ہے کہ ڈھیل دیتا ہے ما کم بے مصیبت بناقصبت پیدی کم یا و ہم کثیر تمہارے اوپر جو پریشانی آتی ہے مصیبت آتی ہے جب درد آتا ہے بنا کسبت عیدی کو تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے یہ کچھ اعمال کی سزا ہوتی ہے کچھ اعمال ریاف و ان کثیر بہت سارے گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں حدیث میں آتا ہے وضو سے گناہ معاف ہو گئے نماز پڑھنے سے معاف ہو گئے ذکر کرنے سے معاف ہو گئے صدقہ کرنے سے معاف ہو گئے خندہ پیشانی سے مسلمان مسلمان کو پیش آئے اس سے معاف ہو جاتے ہیں مسافہ کرنے سے الفق اللہ مسافہ کرنے سے ہاتھوں کے گناہ حدیث میں آتا ہے معاف ہو جاتے ہیں سلام کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں اگرچہ سلام کی ابتدا سنت ہے اور سلام کا جواب واجب ہے لیکن یہ ایسی بات ہے کہ سنت پر عمل کرنے والے کو ثواب یہاں زیادہ ہے واجب پر عمل کرنے والے کو ثواب کم ہے اس لیے کہ ابتدا ب سنت یعنی ابتدا سلام جو ہے یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے اس میں اپنی جو حروب مکھرا اس کو توڑنا پڑتا ہے فنا کرنا پڑتا ہے دیکھو نا اب ایک شخص ہے درجے کے اعتبار سے یہ آپ لوگ تو سمجھتے ہیں یہ سینئر جونیئر کا جو فلسفہ انگریز ہمارے دماغوں میں ڈال کے گئے ہیں نا تو یہ بھوت نہیں نکلتا یہ جن جو ہمارے دلوں میں سوار ہے کہ میں بڑا افسر تو یہ چھوٹا تو میں پرانا تو یہ بڑا تو یہ اس طرح یہ یہ جن ہے یہ بھوت ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں نہ کرانا تو میں اللہ رکھتا تو ان میں ایک جو بڑا افسر ہے وہ اسلام کی ابتدا کرتا ہے تو اس نے بہت کچھ بھوت اپنے جلائے ہیں وہ بت جو سجائے تھے وہ جلائے ہیں پھر سلام کیا تو ابتدا سلام میں تکبر کا علاج ہے اس لیے اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب زیادہ ہے جواب دینے والے شخص پر تو سلام کا جواب دینا واجب ہے اس نے اپنے واجب کو ادا کیا ہے کوئی واسط ایسے ہیں کہ اس میں واجب نہیں رہتا نہیں ہے جیسے جواب سلام باتھ روم میں ہے وضو میں نماز میں تلاوت میں وغیرہ اسی طرح جس کا تعداد کی نماز سنت ہے سواب زیادہ ہے اور بھی ایسی باتیں ہیں تو بات یہ ہے کہ ان مربع کا شریر یہ خواب آپ کے رب کی صفت ہے کہ وہ سزا جلدی دے سکتا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں نہ اسے کسی کا ڈر ہے نہ اس کو قوت کے لحاظ سے کوئی کمی ہے لیکن دیتا نہیں ہے اس کی سنت یہ ہے ڈیل دیتا ہے ان رمن ہماری سنت یہ ہے کہ ہم مولت دیتے ہو سکتا ہے جمع کی معافی چاہ لیں معافی کرا لیں پھر اس کے بعد دیکھو گناہ وہ گناہ ہے جو میزان کے وقت انسان سامنے آیا اور اس کے پاس وہ گناہ ہے تو وہ گناہ اس پر سزا ہے دنیا میں گناہ ہو گئے وہ اس دنیا میں ہی معافی کرتا رہا ساتھ توبہ استقبال کرتا رہا تو وہ گناہ تو معاف ہو گئے وہ گناہ ختم ہو گئے رمضان کے وقت جو گناہ نہیں ہے اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء فلا يجزى مثلها وهم لا يظلمون صدق اللہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے دس گنا ثواب ہوگا اور جو شخص برائی لے کر آئے گا فلا یجزا اللہ نصلاح تو اس کو اس کی برائی کی سزا اتنی ہوگی جتنی اس نے برائی کی وہم لا اسلمون اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا عمر سے پہلے سبق چل رہا تھا ان لذین اثر دین وکال و شیعہ جنہوں نے اپنے دین کے اندر تفریق کی اور الگ ہو گئے اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس پر میں تفصیل کے ساتھ سیر حاصل کلام کیا ہے کہ فرقہ کون سا مضر ہے اور کون سا فرقہ وہ فرقہ نہیں ہے وہ ہم نے بنایا ہوا ہے سنمنب ماقان غفا لو جو قرآن و حدیث کے اندر لوگ تفریق کرتے ہیں حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سات طرح کے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کی فرشتوں کی تمام مسلمانوں کی لانت ہوتی رہتی ہے ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو قرآن میں اپنی طرف سے تفسیر بیان کرے یعنی اپنے طرف سے اس میں تعویل اور ہیلا بیان کرے کہ اس حرام کا یہ مطلب ہے یہ مطلب ہے حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص کو اجازت نہیں ہے قرآن اور حدیث میں اپنی طرف سے تفسیر بیان کرنے کی چودہ علوم ہیں جن کے اوپر انسان کامل دسترس حاصل کرے تو اس کے بعد قرآن و حدیث کی تفسیر لکھ سکتا ہے اس میں علوم و فنون تاریخ وغیرہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں دوسری بات جو سنت کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کرے ہیلا دانا کرے ترک سنت ہو اور ترک سنت کو اصل سمجھے کہ سنت پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کوئی حقیقت نہیں ایسے گروہ کے اوپر بھی لانت ہے قرآن میں جو ہیلا اور تعویل کر کے مطلب معنی بیان کرے ان پر بھی لانت ہے تیسرا وہ گروہ جو تقدیر کا منکر ہے کہ مرنے کے بعد بس <clears throat> کچھ بھی نہیں ہے بس یہ دنیا ہے یوں زندہ رہنا ہے یوں مر جانا ہے بہت سارے ظاہری مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے یعنی کافروں کا تو عقیدہ ہے ہی ہے جو تقدیر کے منکر ہیں بہت سارے بظاہر مسلمان ہیں جو ان کا بھی یہی نظریہ عقیدہ ہے کہ بس یہ زندہ رہنا ہے اور مر جانا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں یہ جو موجودہ سوریا کا جو بادشاہ ہے بشار الاسد اس کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ بس یہ ہونا ہے اور یوں مر جانا ہے ویسے وہ عقیدت رفضی ہے شیعہ ہے لیکن شیعوں کے نزدیک بھی یہ کافر ہے کہ بعض بعد الموت کا جو حساب کتاب یا سزائے وغیرہ اس کا یہ منکر ہے اور کچھ بھی نہیں اب کتنا رولا بنا ہوا ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں اس کی تائید ایران کر رہا ہے وہ جو بیچارے مسلمان ہیں ان کے لیے ہم صرف دعائیں کرتے ہیں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو دعاؤں کے ساتھ ہوتے ہیں بہت سارے کام ایسے ہیں جو دعاؤں کے ساتھ اس کے لیے عمل ضرورت ہے تو جو مسلمان مظلوم ہے اس وقت شام میں ان کے لیے دوسرے مسلمان صرف دعا کر رہے ہیں دعا سے کیا ہوتا ہے جہاد دعا سے نہیں ہوتا دعا کے دعا کے ساتھ ساتھ نبی کی سنت کے مطابق ذرا پہن کر میدان بھی نہیں آنا ہوتا ہے اور بشار الاسد کی حفاظت کے لیے ایران مدد کر رہا ہے اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم برسا رہا ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں تو یہ فرقہ ہے جو باس بادل مود کے حساب و کتاب اور اس طرح کی چیز کا انکار ہے بظاہر مسلمان شمار ہوتے ہیں تو ایسے گروہ کے اوپر بھی جو تقدیر کا منکر ہے اللہ اور اللہ کے رسول فرشتوں کی تمام مسلمانوں کی لانت ہوتی ہے چوتھا گروہ وہ ہے جو مسلط ہو جائے مسلمانوں کے اوپر حکمرانی کی صورت میں اور عزت والوں کو ذلیل ذلیل کرنے کرنے کی کی کوشش کوشش کرے کرے عزت والوں کو کو اور ذلیلوں برسر اقتدار لے کے آئے ایسے گروہ کے اوپر بھی اللہ اور اللہ کے رسول وغیرہ وغیرہ کی نام اور یہ سب سے اچھے انداز میں اس کام کو سر انجام دینے والے اکثر مسلمان حکمران ہیں اس میں اس وقت دنیا میں سب سے اول نمبر کے اوپر حسین واجد ہے جو بنگلہ دیش کی بادشاہ ہے ایک عالم کو بھی اس نے نہیں چھوڑا ہوا سب جیل میں جیل میں جیل میں کو خوش کرنے کے لیے اور کسی حد تک ہم بھی ہیں بات یہ ہے کہ مسلط ہو گئے ایسے لوگ برسر اقتدار آ گئے کہ جو عزت والوں کو زلیل کرتے ہیں اور ذلتوں کو برسر زلیلوں کو برسر اقتدار لے کے آتے ہیں ایسے گروہ کے اوپر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی لانت ہے اور فرمایا کہ جو آل بیت کو صحیح نہیں مانتے ان پر بھی اللہ کی لانت ہے ایک ناصبی فرقہ گزرا ہے اور اب بھی چند اس کے افراد ایسے ہیں عجیب لوگ ہیں قرآن و سنت کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں ایک غیر مقلد نے کتاب لکھی ہے یعنی جن کو الحدیث ہم کہتے ہیں اور اس اللہ کے بندے نے اس میں یزید کی تعریف کر کر کے بھائی ایک صحت مستقیم اور اعتدال کے اوپر رہنا چاہیے تو آل بیت کی تحقیر کرنے والا ایک فرقہ ازالہ گزرا ہے جس کو ناصبی ہیں ان پر بھی اللہ رحمت کے رسول کی لانت ہے